الصلاة والسلام الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بڑے بزرگا اور دوستو عزیز و اللہ جل شان ہو منوالو کا فضالہ اور کرم ہے کہ اللہ جل شان ہو شانوالح نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پیدا فرمایا جس کی وجہ سے ہمیں آج مخلوق کہا جاتا ہے اللہ اگر نہ بناتا تو ہمیں مخلوق نہیں کہا جاتا پھر اللہ جل شان کا فضل یہاں ختم نہیں ہے اس پر اللہ جل شاہ نے سارے مخلوق بنایا کتنے مخلوق جمادات بھی ہے نباتات ہے تو اللہ جل شانو نے اس میں نہیں پیدا فرمایا ہمیں انسان بنایا سر اللہ جل شانو کا فضل اس پر اور زیادہ ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانو نے ہمیں ایمان والو کی گھر میں پیدا فرمایا یہ ایمان کی گھر میں ہوتا تو معلوم نہیں کہ کس کے پیچھے ہم گھومتے ہیں انسان سب دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پھر بھی مخلوق کے پیچھے گھوم رہے ہیں مخلوق کی عبادت میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے ماحول میں رہتے رہتے ان کو یہ دیکھتے دیکھتے ان کی دل میں وہ مخلوق کی محبت آ گئے تو اس کے پیچھے گھوم رہے اللہ نے نبی بھیجا رسول بھیجا آسمان سے کتاب اتارا سب کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ وہی مخلوق کے پیچھے ہوتے وہ اپنے خالق کو نہیں جانتے مالک کو نہیں پہچانتے پریشان ہیں دنیا کی زندگی میں ایسا ان کو اپنا زندگی گزار رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں اور آخرت تو ان کا ہے ہی نہیں اللہ جل لسن و والوں نے ہمیں فضل فرمایا کہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا اور جس کو جس کو اللہ جل و امن والوں نے ایمان آتا فرمایا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اثر فرمایا ایمان کی برکت سے دنیا میں دل کی راحت اور سکون اس کو نصیب ہوگا موت کے بعد عزت کی موت خوشی گزری موت کوئی پریشانی نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی انتقال ہو رہا ہے تو بی رو رہا ہے اور بیوی بی ہے پریشانی میرے شوہر کا تو انہوں نے فرمایا نہیں نہیں آج تو میرے خوشی کا دن ہے ارے آج تو میں بہت خوش ہوں کال تو جا کے میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جا کے مل جاؤں گا تو آج تو میرے خوشی کا دن ہے تو موت کے وقت ایمان کی برکت سے ایمان والا خوشی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور قبر میں جنت کا بسترا اور لباس نصیب ہوگا اور قیامت کے میدان میں ایمان کی برکت سے اس کو نور حاصل ہوگا یوم تر المؤمنین والمؤمنات نورهم بین ایدیہم و ایمانہم اندھیرا نہیں ہوگا اور یہی نور کی برکت سے کچھ گزر کر کے جنت میں چلے جائے گا اور جس کو اللہ نے ایمان سے معروم کر دیا اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا پورے دنیا کا بادشاہ مل جائے نمرود کی طرح مخت نظر کی طرح پورے دنیا کا بادشاہ لیکن ایمان نہیں تو وہ خصیرت دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت میں وہ خسارہ میں ہے دنیا میں ایک تو اس کو دل کا سکون کبھی نہیں نصیب ہوگا بے ایمان کو یہ نظیم نہیں ہوتا اللہ کے نام کے بغیر کبھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو جائے بے ایمان دل کی سکون اس کا نصیب نہیں ہوگا دنیا میں موت کے وقت دل لسی کے ساتھ جیسے کہ نمرود زلیل ہو کر دنیا سے گیا فراؤن زلیل ہو کر گیا سب کچھ ہے پھر بھی زلیل اور قبر میں جہنم کی بسترا اور جہنم کی لباس قیامت کی میدان اندھیرا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تو دوست اللہ جل محمد نے جس کو ایمان عطا فرمایا اس کا سب سے بڑا دولت عطا فرمایا دنیا اور آخرات کی بھلائی عطا فرمایا پھر اللہ جل شاہ کی ہمیں اسی پر اللہ کا احسان ختم نہیں اللہ جل شاہ امن والوں نے ہمیں اولین امتوں میں نہیں پیدا فرمایا نو علیہ السلام کی امت میں نہیں پیدا فرمایا ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسا علیہ السلاۃ والسلام انہوں کی امت میں نہیں پیدا فرمایا ہمیں سرکار کی امت سعید المسلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ نے خود خیر الامم نام رکھ دیا دوستو جس امت کا اس دنیا میں آخر میں آنا ہوا جنت میں سب سے پہلے جائے گا شروع سے جنت اللہ کے رسول نے فرمایا شروع سے جنت یہ امت ہوگا دوستو پھر اللہ کا اس سے بڑا اور احسان ہے کہ اس امت کی اولین میں ہمیں اللہ نے نہیں پیدا فرمایا آخرین میں پیدا فرمایا اولین میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ میں سے بڑے بڑے ہستیاں ہیں جن کا بہت بڑا فضائل ہے لیکن اس زمانہ میں ابو جہل اتبا شیبہ بھی تھا ہم جیسے اپنے نفس کی پیچھے چلنے والے آرام اور ہاتھ کو تلاش کرنے والے ہو سکتا اس زمانہ میں جو مجاہدہ ان پر آیا اگر ہمارے اوپر آتا نا معلوم ہم کس طرف چلے جاتے اللہ نے ان سارے مجاہدہ اور قربانی کی بغیر ہمیں اللہ جل شاہ نے اس امت میں لایا اور پھر آخرین میں لایا اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھنے کا آرزو ظاہر فرمایا ایک مرتبہ رسول پاک علیہ نے فرمایا مزید خوانا کاش میں میرے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا بھائی نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم تم تو میرا صحابی ہو ساتھی ہو میرا بھائی وہ ہے جو میرے بات آئے گا اور بغیر دیکھتے ہوئے میرے اوپر ایمان لائے گا وہ ہم میرا بھائی ہے رسول علیہ السلام نے ہم کو اپنا بھائی بنایا تو اللہ کی فضل ہے کہ ہمیں اس آخری زمانہ میں ہم کو لائیں اور بغیر دیکھے اللہ نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دھوکا تھا فرمایا پھر اس پر بھی اللہ جل امن کا بڑا اور احسان ہے کہ اس دنیا میں کتنے کروڑوں کروڑوں مسلمان ہیں لیکن اپنے ایمان کا فکر نہیں کہ اپنا ایمان کا حفاظت ہو جائے اپنا ایمان کا ترقی ہو جائے ایمان لے کر اس دنیا سے ہم رخصت ہو اس کا فکر ہم مسلمان ہیں بھائی بزرگ دوستوں اللہ نے کس کس کس چیزوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا کسی کو اپنے دکان کے ساتھ جوڑ دیا وہ رات و دن دکان کی فکر میں پڑا ہوا ہے ایمان کا کوئی فکر نہیں اس کے سامنے ان کی دکان کا تعریف کیا جائے تو آپ کو چائے پلائے گا کسی کو کسی فرم کے پیچھے کسی کو کھیتی باڑی کے پیچھے کسی کو گائے بھیل کے پیچھے لگا دیا وہ دن اور رات اسی میں ہے کو کسی کو اور کسی دوست کے پیچھے لگا دیا پورا دین اور رات وہ بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نہ دنیا کا کام نہ حضرت کا کام دنیا بھی ہی خراب حضرت بھی خراب کر دیا اللہ جل و والوں نے ان ساری چیزوں سے کاٹ کے آپ حضرات اور اللہ جل و اپنے فضل سے ہمارا اور آپ کا دین نبی والا محنت کے ساتھ جوڑ دیا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کتنے مسلمان اس زمانہ میں جس زمانہ میں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے کہ گٹری لے کر گھر بار چورنا کسی بچہ سے علاحدہ ہو کر ایسے ہی گھومتے رہنا یہ بھی کوئی کام ہے اس زمانہ میں سال کے لیے چار مہینہ کے لیے بیرون میں سات مہینہ کے لیے گھومنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کی بہت بڑا عظیم و شان فضل اور کرم ہے انسان اپنے بازو کی زور سے نہیں کر سکتا دوستو پھر اللہ جل شان و امن والے ہونے کہ قربانی دینے کی توفیق حضرت کو آسان فرمایا پھر اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آپ کو پرانے کہتے ہیں اللہ جل شاہ بنا والوں نے پرانے کی نام دے دیا دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس نام حاصل کرنے میں پرانا بننے میں بہت بڑا قربانی دینا پڑا قربانی دیتے دیتے آخر میں جا کے کچھ تو شہید ہی ہو گئے پھر آخر جا کے پرانے بنے اور یہاں ہمارا کسی کا سال ہوا سات مہینہ چار مہینہ تو ہمارا پرانا کا نام آ گیا اللہ کرے کہ اسی نام کی برکت سے قیامت کے دن ان کے پیچھے کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے ہمارا بھی پار ہو جائے بھائی بزرگوں دوستوں یہ پورے مجمع پرانوں کے ہیں پرانا دو قسم کے ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ پرانا دو قسم کے ایک پرانا وہ ہے کہ جو پرانا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا استعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے نفرت ہے محبت نہیں ہے اس کا قیمت بالکل جاتا ہے اور دوسرا قسم کے پرانے وہ ہیں جو پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا قیمت بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اس کا محبت آ جاتا ہے پہلے قسم کی پرانا جو وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جتنا صفت تھا سارا صفت ختم ہو گیا جیسے کہ روٹی پرانا چاول پرانا کپڑا پرانا ہو گیا تو اب اس کا کیا حال پرانا ہو گیا تو اب اس روزی کو کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں اس کو ڈسٹین میں ڈال دیا کپڑا پرانا ہو گیا بھائی اس کو ہٹاؤ ایسے ہی دوستوں مکان پرانا ہو گیا گاڑی پرانا ہو گیا اس کا مطلب کیا کہ اس کا جتنا صفت تھا یہ سارا چلا گیا آپ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا اس کو رکھنا نہیں چاہتے اس کو ہٹاتا ہے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوسرا کس کی پرانا کیا ہے کہ وہ جتنا پرانا ہو رہا ہے اس کے اندر صفتیں آ رہا ہے صفتیں بڑھ رہا ہے جیسا کہ جتنا پرانا ہوتا ہے ہے وہ جتنا پرانا ہوگا اس کے اندر صفت زیادہ بڑھتے رہے گا اور اس کا قیمت منگا سے منگا ہو جائے پہلے جب نئے بنتے ہیں تو چار پانچ ہزار چھ ہزار ایک تولا اب جب دس سال کی پرانا ہو گیا تو بالکل دس ہزار کی قیمت ہو گئی کیوں کہ اس کے اندر صفت آ گیا دوستو پرانا وہ ہے جن کے اندر صفت مطلوبہ اللہ کی طرف سے بندہ کے اندر جو صفت ہونا چاہیے وہ صفت جب آئے تو وہ دوست اصل میں پرانا ہے وہ لوگوں کے پاس بھی محبوب ہے اللہ کے پاس بھی محبوب ہے کیونکہ اصل چیز جو ہے اس میں اس میں کوئی قیمت نہیں ہوتا لیکن جب اس میں صفت آتا ہے تو اس میں قیمت لگتا ہے انسان جو ہے دوستوں اگر فکر کیا جائے ہر چیز اس کا قیمت جس سے بنایا جاتا ہے اس سے اس کو لگتا ہے اب انسان کو کس چیز سے بنایا جائے کسی نے ایک برتن بنایا مٹی سے تو اس کا قیمت کیا ہے بالکل گھٹیا ہے لیکن اس برتن کو چاندی سے بنایا تو اور مہنگا ہو گیا سونے سے بنایا تو اور مہنگا ہو گیا انسان کو کس چیز سے بنائیں گے کچھ تو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور یہ معروف ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کو مچھی ہدیہ دے تو اس سے خوش نہیں ہوتا کہ بھائی اس سے ہم کیا کریں مثلا کسی کی بیٹا کا شادی ہے اپنے دوستوں کو بلایا وہ آ نہیں سکے تو خط لکھا اور ایک گاڑی بھر کے مٹی بھیج دیا کہ بھائی ہم تو اجر کی وجہ سے نہیں آ سکا لیکن بس کیا کرو میں نے ایک گاڑی مٹی آپ کی بیٹا کی شادی میں ہدیہ بھیجا تو کیا وہ آدمی خوش ہو جائے گا کو کہے گیا کہ بیکار اس کا دماغ خراب ہے کیوں یہ پیسہ کرایا کا تھا برباد کیا ارے یہ مٹی تو میرے پاس ہے مٹی کا کوئی قیمت نہیں دوسرے سے انسان کا کوئی قیمت نہیں اگر اس کے اندر صفت نہ ہو اسی لیے جب اس کے اندر صفت ہو صفت میں ترقی کرتے کرتے انسان پھر اس کے اوپر تک چلے جاتے اور جب صفت نہ ہو تو رائے کا کل انعام بل ہو محبت صفت نہیں ہے ایمان کا صفت نہیں یقین کا صفت نہیں تقوا نہیں توکل نہیں عنابت اللہ نہیں خوف نہیں خشیت نہیں عبادت نہیں تو انسان جانور سے بھی ہی بدتر ہے کیونکہ اس وہ جو مٹی تھا اس کو اللہ نے مٹی کی صورت بدل کے انسان بنایا وہ انسان کی صفت حاصل نہیں کیا اسی لیے یہ جانور سے ہی بدتر قیامت کے دن کہے گا یا لئی تنی کن ترابا تو اس <coughs> کرتے ہوئے کہے گا کہ اگر انسان کی بجائے میں جانور ہوتا بلی کتا ہوتا تو میرے لیے بہتر تھا تو دوستو اللہ جل شان امن والے نے آپ حضرات کو پرانا بنایا اب پرانا پن کے لیے جو سیبت ہے وہ سیبت ہونا چاہیے دوستو یہ صفت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانی دی ان پر بہت بڑا مجاہدہ آیا اب جب مجاہدہ صحابہ پر آیا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو برداشت کی اور اس میدان میں وہ کام یعنی پورا پورا اترا تو اللہ کے دربار میں وہ پرانا ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مہاجرین نے ایمان لایا کفر سے اسلام میں آیا تو ان پر مجاہدہ آیا کیسے مجاہدہ کہ پیٹا ہی ہوتا تھا صحابہ کا کسی کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیا گیا پھر بھی وہ اللہ اللہ ہی کہہ رہے ایسا ہی کسی کو آگ کی اندھیرے پر ڈال دیا گیا اور چربیا اور خون سے آگ بجتا تھا کسی کو پانی میں گوتا لگایا گیا ڈبویا گیا کچھ کھانا بند کسی کو اپنے گھر سے نینگا نکالا گیا انہوں نے سب برداشت کر رہے حتیٰ کہ دوستوں قربانی کرتے کرتے کم رہ گئے پھر بھی اللہ کے رسول نے قربانی ہی کی ترغیب دے رہا ہے <laughs> حضرت بلال عمار سہیب رضی اللہ عنہ میں سے صحابی مسجد مسجد الحرام کی قریب بیٹا ہوا اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں کیا اسے ہی ہمارا زندگی گزر جائے کہ مجاہدہ پر مجاہدہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے بہت قربانی کیا میں نبی حبیب اللہ میرے دعا مقبول ہے اور یہ بیت اللہ سامنے ہے ابھی تمہارے لیے میں دعا کر دیتا ہوں بلکہ ان کو اور زیادہ قربانی کے لیے ترغیب دیا فرمایا کہ سن لو تمہارے پہلے جو امت تھا ان میں ایمان والے ایمان کی وجہ سے ایک کو لے آیا اور پکڑا اور ان کی سر پر آرا رکھ دیا اور اس کو دو ٹکڑا کر دیا گیا لیکن پھر وہ ایمان نہیں چھڑے تم سے پہلے ایمان والوں کو لایا اور کہا کہ ایمان چھوڑ دو وہ ایمان نہیں چھوڑا تو لوہے کی کنگن لایا اور اس کی چمڑا کو گوشت سے علیحدہ کر دیا گیا پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹے اور ایمان پر سبھی قدم رہا سن لو ایک دن وہ آئے گا کہ حضرت مہو سے سنا تک وہ ایک سفر کرے گا کسی کو نہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا صرف اللہ ہی کی خوف اس کے دل میں ہوگا اللہ نے اسے امان قائم کرے گا ہیرا سے ایک عورت بغیر کسی اور ساتھی کے بغیر کسی اس کی رشتہ دار کے اکیلا سفر کر کے مکہ مکرمہ آ جائے گا یہ خبر اللہ کے بغیر کسی کو نہیں کرے گا اسے امان اللہ قائم کر دے گا لیکن بل ان تم جلدی بنتے ہو تو ایسا قربانی حضرت صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے دیا پھر بھی وہ پرانا نہیں ہوا پھر ان پر آیا اور زیادہ سختی تو ہجرت کیا ایک مرتبہ دو مرتبہ ہرشا کا ہجرت ہوا پھر انہوں نے اللہ کی حکم ہوا تو مدینہ منورہ میں ہجرت شروع کیا مدینہ میں بھی آیا تو پھر بھی ان پر قربانی اور زیادہ بڑھ گئے ہوگا گئے پیمان مدینہ کی جو مدینہ کی ہوا ان کو اچھا نہیں لگا مہاجرین کو سب بیمار ہو حضرت بلال بیمار حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کو بخار یہ سارا برداشت نہیں پھر دوستوں پھر اپنا مکان چھڑے اپنا رشتہ دار چھڑے کسی کا بیوی چلا گیا کسی کا بچہ چلا گیا علیحدہ کر دیا گیا ایک علاقے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اسی حالت گزرتے گزرتے آیا اب اللہ جل شاہ نے انہوں کو پھر بھی قربانی پر اٹھایا کیسے قربانی کہ انہوں کو مدینہ منورہ سے تشکیل کر کے باہر میں لگے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قابلہ کو پکڑنے کے لیے تو مسلمان کے خلاف ہتھیار لے کر جا رہے ہیں تاکہ مسلمان پر حملہ کرے گیا اسی نیت سے لیکن مدینہ سے جب براسی کلو دور چلا گیا تو خبر آیا کہ ابھی ابو سفیان تک نکل گئے اب تمہارا بڑا دشمن ابو جہل ہتھیار کے ساتھ تمہارا بہت تم سے بہت زیادہ تعداد میں ہزار کی تعداد وہ لوگ آ رہے ہیں اب کیا کریں اب صاحب کرام پر سب سے بڑا قربانیاں آیا اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے آیا تھا ایک کام کے لیے اور اب زیادہ ہو گیا چھوٹے کام تھا کہ بھائی مثلاً ہم آئے جھور میں دہائی سے اب نتر سال کے لیے سات مہینہ کے لیے چار مہینہ کے لیے ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے آپ بتا رہے ہیں آیا تو تم اس ہم آئے تھے ایک کام کے لیے آپ تو یہ ہوگی آپ تمہارا کیا رہے ہم <coughs> انصار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مالا طاقت نے ہمارا طاقت تو نہیں ہم تیار ہو کر نہیں آئے ہیں کہ ہر کسی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اسے مجھے کہو جیسا مسا علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اسبو کا پکا پلا جاؤ آپ اپنے رب کو لے کر رب لڑائی کرو ہم یہاں بیٹھے رہے تو حضرت مقدار کھڑا ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں حکم فرمائے سمندر میں کھودنے کے لیے تو ابھی ہم سمندر میں گھس جائیں گے ہم تیرنا نہیں جانتے ہیں ہم سہارا میں پیدا ہوئے ہیں نہ ہمارے گھر نہر ہے نہ کوئی سمندر ہے ہم تیرنا نہیں جانتے لیکن ہم جان دے دیں گے یہاں سے برف الغما جانا یامن کی بہت دور ایک شہر ہے کبھی ہم نہیں گئے رستہ بھی ہمیں معلوم نہیں لیکن اگر حکم فرمائے تو ہم یہی سے سفر شروع کر دیں گے آپ کے ہاتھ میں ہمارا رشی ہے جس سے چاہے صلح کرے جس سے چاہے لڑے ہم تیار ہیں آپ کی آپ اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں ہم آپ کی کسی نہن متبیوں کا آپ کی ہم اتباع کریں گے جان دے دیں گے ہے نہیں کچھ ہمارے پاس ہم جان کو دینے کے لیے تیار ہیں جب یہ بات کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے سارے رات دعا کی اللہ کی طرف سے خوشخبری آیا کہ جب یہ اپنے جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے قربانی میں اتنے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ ان کی نصرت کے لیے ابھی ایک ہزار بھی رشتہ رہے ہیں جی علیہ السلام کے ساتھ پھر ترقی ہو رہا ہے کہ تین ہزار ارے اگر ان تصویروں تک کر لو تقوا حاصل کر لو تو تمہارے نصرت کے لیے پانچ ہزار تیار ہے اللہ نے یہ بات بتا دیا پھر کہ دیکھو یہ نصرت کے لیے پھر رشتہ کا تعداد کوئی ضروری نہیں لیکن کیا آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے اور آپ کی دل کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام صحابہ کرام نے قربانی میں سچا نکلا آپ بدر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ابھی خبر آیا کہ یہ لوگ پرانا ہو گئے کہ جو صفت ہونا تھا وہ سارا صفت ان میں پیدا ہو گئے اللہ نے ان کا خبر دی آپ جو عمل بھی آپ کرو گی تو آپ کا پیرا پار ہو جائے گا کر اور اتنا برکت والا ہو بن گئے اتنے پرانا ہوئے کہ دوست بخاری شریف میں ایک جگہ میں ان تین سو تیرہ کا نام آیا ہے ہزارہ مرتبہ ہزار مرتبہ اس کا تجربہ ہوا بزرگوں نے ان کی نام پر پر کے دعا اللہ سے منگی فوراً دعا قبول ہو گئے دوسری ان کے نام بھی برکت والے تو پرانے یہ ہوتا ہے جس کی جس کی برکت سے لوگوں کو ہدایت ملتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے جس کی عبادت دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملتے تو دوستو اللہ جل نے ہم سے اتنا بڑا قربانی تو نہیں لیا لیکن پھر بھی نام پرانا رکھ دیا اس کام میں جو کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے وہی کام ہم بھی کر رہے تو دوستو اس کی پیچھے لیکن قربانی ان کا بڑا وہ جان دینے کو تیار ہم کو ہم سے اللہ پاک رب العالمین صرف وقت مانگتا ہے تھوڑا سا مال اور وقت لگا دو اللہ راضی ہو جائے بھائی بزرگ دوستوں اب یہ پرانا ہونے کے لیے دوستوں صفت کا ضرورت ہوتا ہے اور یہ صفت انسان کے پاس بھی محبوب ہے اللہ کے دربار میں بھی محبوب ہے دوستوں دیکھیے جس کے اندر صفت ہو وہ انسان پسند کرتا ہے صفت نہیں تو وہ پسند نہیں جیسے کہ کسی ایک شخص نے گائے بازار میں لے کر آیا ہے بیچنے کے لیے لیکن وہ کیا کہتے کہ بھائی دیکھو یہ گائے جو ہے ہر قسم کی چارہ نہیں کھاتے سامنے سے آؤ تو وہ سینگ سے مرتا ہے پیچھے جاؤ تو پیر سے لگتی مرتے ہیں دودھ ایک خطرہ بھی نہیں تو کوئی اس کو پسند کرے گا جی۔ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا گائے ہے جی۔ لیکن کوئی پسند نہیں کرے گا اس کے اندر یہ اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے اور ایک لے آ کر آیا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو دانا چارہ دے تو وہ کھا لیتا ہے بچہ بھی اس کو ادھر سے ادھر لے جا سکتا ہے اور جو چاہے وہی اس کو اس کے دودھ نکال سکتے ہیں تو بھائی دوستوں ہر ایک اس کا خریدنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کے اندر سیمت ہے بالکل وہی صفت انسان کے اندر صفت ہو تو وہ انسان ہر ایک کے پاس محبوب ہے صحابہ کرام لوگوں کے دل میں محبوب ہو گئے کیوں انہوں نے محنت کر کے وہ صفت حاصل کی اور بالکل وہی صفت جو انسان کے اندر مطلوب ہے وہ صفت آ جائے تو اللہ جل شان و منوال بھی بندہ کو محبت کرنے لگتے ہیں اور اس بندہ کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں بھائی دوستو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے پورے قرآن میں گھوما تو دیکھا کہ اللہ جل شان و منوال کی ماہیت عبادت کے ساتھ ظاہر نہیں فرمایا صفت کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ چار صفت ایسے ہیں انسان کے اندر اللہ نے دیا اس کے ساتھ اللہ کا ماہیت حاصل ہوتا ہے سب سے پہلا صفت ان اللہ مع المؤمنین دوسرا مع المتقین تیسرا صفت ان اللہ مع المحسنین اور چوتھا ان اللہ الصابرین فرمایا میں نے پورے قرآن میں دیکھا تو اللہ کی مایت یہ چار کی ساتھ گھوم کے وہی چار کی طرف چلے آتے ہیں ان چار قیمتوں کے ساتھ اللہ کا ماہیت ہے تو دوستو اسی لیے انسان کا قیمت سب سے بڑا صفت جو ہے انسان کی قیمت اور بھاؤ لگانے کے لیے وہ صفت ایمان ہے یہ ایمان اللہ امن شان نے ایسا صفت دیا ہے جس سے انسان کا قیمت لگتا ہے بغیر ایمان کے انسان کا کوئی قیمت نہیں ہے اسی لیے دوستو اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ و سلام آیا جتنے پیغمبر آیا سب نے ایمان کی صفت کو لے کر اس دنیا میں آیا اور لوگوں پر محنت کر کے سب سے پہلے ایمان بنانے کی محنت کی دوستو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل لا الہ الا اللہ دوستو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں آیا سب نے بہترین چیز جو اللہ کے خزانہ سے لے کر آیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اللہ کے خزانہ میں اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی چیز ہوتا ہے تو اللہ نے نبیوں کو کوئی چیز دے کر دنیا میں بھیج دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام پر جب وہی آیا ایمان آیا تو اللہ کے رسول نے قرائش کے جمع کیا اور فرمایا اے بنی حسین بنی فلان فلان آ جاؤ سب جمع ہو گئے سنا میں نے تمہارے لیے جی تمہیں بے دنیا والا تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بلائی لے کر آیا سب اکٹھا اچھا جی بات دنیا آخرت کی بلائی بولے ہاں دنیا اور آخرت کی بلائی میں لے کر تمہارے لیے آیا ہوں کیا چیز ہے فرمایا لا الہ الا اللہ وہ لوگ نہیں سمجھے بھاگ گئے اللہ کے رسول نے بار بار ان کو یہ بات سمجھایا کہ یہ کلمہ لے لو اور اس کو دل میں بیٹھا لو تو تمہارا دنیا آخرا سب بن جائے گا ایک مرتبہ آیا ہے ابو جو ہے لطبہ شیبہ سب جمع ہو کر حضر ابو طالب کے پاس آگے کہا کہ آئے ابو طالب آپ آخری عمر میں ہیں ہمارا اور آپ کی بھاتیجا کے درمیان میں جو چل رہا ہے اس کا تھوڑا سا صلاح کرا تھا ہم ان کی خوش مان لیں اور وہ ہمارا کچھ مان لیں تو ہمارا آپس میں وہ کیا ہو جائے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے بہت اچھا بات ہے کیا ہے بولے ہم نے ان کو کچھ دے دیں گے وہ عبادت جو چاہے کرے ہمارا کوئی مانا نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ بس ہم کو یہ دے دیں اور ہم ان کو یہ دیں گے اللہ کے رسول کو بلایا تو فرمایا ابو طالب نے کہ دیکھو بات یہ جائے یہ لوگ جو ہے آپ کے قوم کے سردار ہیں بولے ہاں بولے یہ لوگ یہ یہ کہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے میرے چاچا میں ان سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہوں ایک کلمہ چاہتا ہوں صرف وہ قبول کر لے جس سے وہ سارا عرب ملک ان کی دین پر آ جائے گا اور غیر عرب کا وہ مالک بن جائے گا سب سے پہلے ابو جہل بہت بڑا اور کہا کہ ابھی کا آشرم ارے یہ ایک کلمہ کیوں یہ تو میں نے دس کلمہ قبول کرنے کو تیار ہے پورے عرب اس دن پر آ جائے گا اور غیر عرب کا ہم مالک بن جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ جب لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ کے رسول نے ابو جہل کھڑا ہو گیا اور کپڑا جھڑتا ہوا بھاگ گئے اور کہا کہ وہ اپنے باز سے باز نہیں آئے گا بھاگ گئے تو دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا آخرت کی بھلائی دوستو اللہ نے دنیا اور آخرت کی سارے بھلائی اس کلمہ کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ جوڑ دیا یہ ایمان ہے تو دنیا آخرت سب کچھ ہے دنیا آخرت کی بھلائی ملے گا تو دوستو دنیا میں جتنا چیز انسان مانگتا ہے وہ اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا سب سے پہلے ہر انسان دنیا میں عزت مانگتا ہے دوستو ہمیں اللہ نے چیز دیا یہ محنت ایمان کی محنت یہ اصل میں دعوت اور تبلیغ میں ایمان اور یعنی عمل کلمہ نماز اسی کے ساتھ پورا دنیا حضرات اللہ نے جھوڑ دیا انسان دنیا میں عزت مانگتا ہے ہر انسان عزت چاہتا ہے کسی نے ذلت نہیں مانگتا کیا بھائی صحیح ہے یا نہیں سب عزت مانگتے ہیں اللہ جل سے نوان آواز نہ ملک میں عزت رکھا نہ مال میں نہ اکثریت میں نہ کھیتی باڑی کسی نے بلکہ اللہ نے عزت رکھا ہے ایمان میں للہ العزت ولی رسول ہی ولی وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون عزت اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے دوستو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے کیا حال تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کنہ ذلہ القم دنیا میں ہم سب سے ذلیل تھے اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دیا عزت دیا ایسا ہاں تھا کہ ہم بکرا چرانا نہیں آتے ہم کو اللہ نے ایمان دیا تو آج امت چرانے والا اللہ نے بنا دیا دوستوں اور جن کو وہ وہ حل تھا کہ انہوں نے سنا کہ یہ جو کا روٹی جو کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے تو حضرت ابو ہو رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ ہم چلا خیبر میں تو جب خیبر کا پتہ ہو گیا تو یہود بھاگ گئے تو ان کا ایک تندور تھا وہاں گیا تو دیکھا ہم نے وہ روٹی پڑا ہوا تو ہم کو بھی ایک روٹی ملا تھوڑا سا جل بھی گیا آگ سے تو میں نے یہ روٹی کھا کے میرے بازو کی طرف نظر کر رہا ہوں کہ میں کیا موٹا ہو گیا یہ حال صاحب کرام رضی اللہ نو پر ایران فتح ہونے سے پہلے چاول اپنے آگ سے بھی نہیں دیکھا لیکن دوستو وہی صحابہ کرام اللہ کا نصرت کہاں کم اتر رہا ہے وہ بتا سکتے ہیں ان کو یہ معلوم گیا اتنا خراثت اللہ نے دے دیا ان کو دنیا کے بارے میں یہ حال تھا لیکن جب ایمان آیا اسلام آیا تو حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تو لڑائی کے میدان میں انہوں نے کہا کہ ہم پر دشمن نے حملہ کیا ہم بھی کریں فرمایا کہ نہیں نہیں ارے اتنا جلدی کیوں کرتے ہو ہم بارہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا اللہ کے راستہ میں کب اللہ کی نصرت نازل ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ہم زلیل اللہ نے اس ایمان کی برکت سے دیا ہے عزت اب بھی جو ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی کسی چیز میں کسی عہدہ میں کسی من کو ملک میں عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو وہاں زلیل کرے گا اور جس نے ایمان کی لائن سے عمل کی لائن سے عزت تلاش کرے تو اللہ اس کو عزت دے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے سیاہ پام آدمی تھا بھائی بزرگوں اور دوستوں نسم میں بھی گھٹ یعنی بالکل نیچے اور دیکھنے میں بھی بالکل وہ خوبصورت نہیں تھے عیسو علیہ السلام کی طرح لیکن اللہ نے کتنا عزت دیا کسی نے اگر یہ بات بتا دے کہ حضرت بلال تو یہ میدان میں کال آئیں گے تو کتنا انسان چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اتنا ہجم ہو جائے گا کہ کوئی کنٹرول نہیں رہے گا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال تو دیکھ لو تو یہ عزت کہاں سے ان کو ملی کیا وہ ان کو کوئی مسلط تھا نہیں بالکل یہی چیز دوستوں دنیا میں کوئی بلندی چاہے کہ ہمارا سر اوپر میں آ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایمانی دیا مومنین اگر تم دوستو دنیا میں بلندی چاہو تو مومن بن جاؤ بغیر ایمان کے ایمان کامل کے وہ نہیں حاصل ہو سکتا دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں دنیا میں ہر ایمان والا کا یہ چاہت ہے ارے غیر کبھی کہ اللہ ہمیں نصرت فرمائے اللہ ہمیں مدد فرمائے تو مدد نصرت ایمان کامل کی ذات ہے فی الحیات دنیا اللہ جل امن والوں نے فرما رہے ہیں کہ میرا نصرت میں نصرت تو میرا رسول کے لیے اور جو ایمان والے ہیں اسی لیے دوستوں اس امت کا گاڑی اللہ کی نصرت سے چلا ہے اور ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلے گا دنیا کے ہتھیار سے دنیا کی مال و متا سے نہیں چلے گا دوستو اس زمانہ میں مت کے پاس جتنا مال ہے جتنا ہتھیار ہے جتنا ملک ہے کچھ بھی نہیں تھا صاحب کرام رضی اللہ لیکن اللہ جل شاہوں نے ان کا کلمہ چلا دیا کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا نصرت تھا نصرت کا ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھا اور سب سبب کیا تھا اسی طرح اس دنیا میں انسان چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی مزیدار بن جائے کوئی شکوہ شکایت نہ رہے تو وہ بھی ایمان اور عمل کی بغیر نہیں ہو سکتا ایسی مزیدار حیات دنیا میں آخرت میں انسان چاہے تو ایمان اور عمل من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجر أحسن ما كانوا يعملون دوستو اور بزرگو بھائیو جو بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کی اچھا عمل بنایا ایمان کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ تو اللہ جل شان امن والوں نے ان کو دنیا میں حیات سعیدہ مزیدار حیات کوئی شکایت نہیں کوئی کچھ نہیں چاہے دوستو کھائے یا نہ کھائے دوستو آیات پیزا مزیدار کہ مہمان آیا ہائے گھر میں کچھ مت چھپاؤ بنی نے کہا نہیں ہے کچھ صرف اولاد کے لیے ٹھیک ہے اولاد تو سنا دو اور کھانا پیش کر دو مہمان کو کھلا دوستو یہ نہیں کہا بیوی نے کہ میں بھی بخارا ہوں اور یہ میرے بچے بھی رہے ہیں یہ کہاں سے لے آئے آدمی ان کو کہاں کے کہاں کے لوگ ہیں یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ کا مہمان اللہ کی رسول کا مہمان جیسے وہ صحابی ویسے بی بی کوئی شکایت نہیں جو ہے کش کر دو کھانا نہیں ملا تو شوہر کو تانا نہیں دیا تین دن کی بھوکے حضرت سے فاطمہ رضی اللہ عنہ لیکن یہ نہیں کہا کہ آئے الحسن آپ کیا کرتے ہیں ہو گھر میں بچہ بھی بھوکے ہم بھی بھوکے خبر نہیں شکایت نہیں حیات شاہد اللہ نے نصیب فرمایا یہ ایمان کی برکت سے ہوتا ہے بغیر ایمان کے کبھی نہیں حاضر ہو سکتا ایسے ہی دوستو انسان چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے ہمارا کام بن جائے دنیا میں چیز زیادہ ہونے سے اسباب زیادہ ہونے سے انسان کا کام نہیں بنتا بلکہ اللہ کی رحمت و برکت سے بنتا ہے جب برکت آ جائے تو تھوڑے چیز سے کام بن جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر اللہ نہ چاہے برکت نہ ہو تو دنیا کی چیز آپ کے پاس ہو تو وہ بھی کام نہیں بنتا پریشانی زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے گا لو آمن دوست اور بزرگ اور بھائی ہو یہ ایمان اسی لیے ایمان کا محنت کہ اگر بستی والے علاقہ والے ایمان لے آئے اور تقوی حاصل کر لے تو اللہ نے آسمان اور زمین کی برکت ان پر کھول دیا دوستو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہزاروں واقعات ہیں جس میں اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دیا مسجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں مہمان آیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رات کو کہ کون ہے اللہ کے مہمان کو لے جائے اور مہمانی کرائے سیدنا ابو آبو رضی کر نے فرمایا کہ آنا یا رسول اللہ میں مہمانداری کروں گا ان کا مہمان لے گئے ان کو معلوم ہے کہ گھر میں کھانا بہت تھوڑا ہی ہے لیکن اللہ جو کرے ہو بس لے گیا ابو رضی کر نو وہ ایسے شخص تھا جو نیک کام دیکھ کر کبھی پیچھے نہیں آتا سب سے آگے سب سے آگے لے گئے گھر میں جا کے صاحبزادہ زدہ کو فرمایا کیا عبد الرحمان ان کو کھانا کھلاؤ رات کی کھانا کھلاؤ آ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا عادت مبارکہ تھا کہ وہ پہلے رات عبادت کرتے تھے آخری رات میں جا کے وہ آرام فرماتے اور حضرت عمر رضی اللہ آدھی رات میں ہو تو حضرت عمر رضی اللہ پہلے رات آرام فرماتے آخری رات میں آ کے مسجد میں عبادت کرتے ابو بکر رضی اللہ مسجد میں آ گئے عبادت میں لگ گیا ادھر حضرت عبد الرحمان رضی اللہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا انہوں نے کہا مہمانوں نے کہ ہے گھر والے کہاں ہے میزبان کہا ہے بولے وہ تو مسجد میں چلا گیا دیر ہوگا آپ لوگ کھانا کھا لو بولے نہیں ہم ان کی نہیں وہ انتظار انتظار کر رہے ہیں کرتے کرتے آخری بس رات آ گئے اب وہ کرو ذرا فارغ ہو کر آیا گھر میں دیکھا کہ مہمان انتظار میں ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا بولے نہیں اب سمجھا کہ بیٹا نے کھانا ان کو پیش نہیں کیا گرم ہو گیا ابو کرو فرمایا یا سر کہاں گیا ہو یہ ساتھ ایک لفظ ہے ان کی عربی میں تو اب حضرت عبد عبدالرحمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا والد نرم آدمی ہے لیکن جب گرم ہو جاتا ہے تو سامنے نہیں آ سکتے کوئی تو میں نے سمجھا کہ ابھی تو وہ ڈنڈا آئے گا میرے پیٹ میں بس بھگ گئے ہوں کہا کہ میں نے ایک ایک پتھر کے پیچھے جا کے چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم تو میرے آواز سنتا تو جلدی نکلا تو وہ ادھر سے نکل آئے اور مہمان سے بات ہوئی تو مہمان نے کہا کہ کھانا ہم نے نہیں کھایا اس نے پیش کیا کیوں بولے آپ کی بغیر نہیں کھائیں گے تو حضرت آبوں کو گرویل غصے میں تھا انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں نے قسم کھا لیا آج رات ایک لکما بھی نہیں کھاؤں گا مہمان بھی وہی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی قسم کھا لیا آپ کی بغیر ایک لکما بھی ہم نہیں کھائیں گے حضرت آبو کو کا سمجھ میں آ گئے کہ یہ تو اللہ کی مہمان شیطان آیا ان کو بھوکا رکھنے کے لیے سواب سے معروم کرنے کے لیے اجر حضرت ثواب سے میں محروم بن جاؤں گا تو اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمان لاؤ کھانا کھانا لایا آپ سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے فرمایا کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں میرا قسم کا کفر ادا کر دو آپ مہمان نے اچھے طرح کھایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا بیٹا نے بھی کھایا اب دل میں آیا کہ شاید گھر میں آؤ کچھ باقی نہیں بیوی کے لیے بیوی کی کوئی حصہ باقی نہیں کیا اتنا کھانا کھایا مہمانوں نے ان کو تو معلوم ہی ہے کہ گھر میں کتنا کھانا تھا دین جب ہوتا ہے تو محبت آتا ہے اور دین میں ہی دنیا جتنا بھی ہو میاں بیوی کے اندر بھی محبت ہے آپ دیکھو کیا معاملہ ایمان کی کیا تاثیر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے گھر گیا بیوی کے پاس جا کے فرمایا یا اختہ بنی فراس کئی بہادر تو کے بنی فراس کی بہن نام نہیں لیا محبت سے پتا میں پوچھ رہے کہ آپ کے کھانے کا کیا حال ہے جو آپ سنیے یہ نہیں کہا بیوی نے کہ ہاں کتنا مہمان لے آیا اور کتنا کھانا تھا آپ کو معلوم نہیں پھر پوچھنے کو آئے ہو یہ جواب نہیں فرمایا آئی نہیں میرے ہاتھ کا دوستو دوستوں کیا چیز ہے ایمان اسلام کیا سکھاتا ہے فرمایا میرے آنکھ کی ٹھنڈک ازیت من الاول کھانا میں نے جتنا ہنڈی میں پکایا اس سے ابھی زیادہ ہے جو بھی ہم نے کھانا جو جو نکالتا ہو نیچے سے کھانا زیادہ ہو جاتا ہے بزرگ اور جتنا کھانا تھا اس سے پہلے سے اور زیادہ ہو گئے کیا کہ چولہے سے کھانا نکلتا ہے آگ سے نیچے سے قطع برکت سمائے والا ایمان کی برکت سے وہ کھانا میں اللہ کی طرف سے برکت پھر یہ ہنڈی حضور کی دربار میں دوسرے دن پہنچے بہت سے لوگ تھا سب نے اسے کھانا اس بزرگ اور دوستوں تو برکت چاہے تو برکت بھی اللہ نے ایمان کی ساتھ دی محبت چاہے تو دوست محبت بھی ہی بغیر ایمان کے نہیں آتا دنیا جہاں آتے ہیں وہاں دشمنی عداوتی آتا ہے اسی لیے فضائل صداقت میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو عیسا علیہ السلام اور ان کے ساتھ جانے والا روٹی والے کی قصہ لکھا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے ایک روٹی اور قصہ دنیا ایسے ہی ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا دیتا ہے جہاں دنیا جتنا زیادہ ہو اتنا انسان بزدل ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑنا چاہتا ہے بیوی میاں بیوی میں بھی محبت نہیں ہوتا وہ دنیا کی وجہ سے دنیا کا خدشہ یہ ہے یہ کمینہ ہے اب اس میں لگاتا ہے اور دین جو ہے اس میں محبت ہے الفت ہے جہاں ایمان آتے ہیں دین آتے ہیں تو محبت ہے ان سید ودا جن الدا جس نے ایمان بنایا عمل اچھا کیا اللہ نے انقریب اس کو درست بنا لیتے ہیں یعنی اللہ اس کو درست بنا لیتے ہیں تو اللہ جب کسی کو دھل بناتے تو ہم آرش اٹھانے والے فرشتوں کو خبر دیتے کہ میں نے میرے فلانا بندہ کو محبت کرتا ہوں تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے پہلے آسمان والوں کو پھر دوسرا تیسرا چوتھا پچا چودہ ستوا آسمان پہ آتے ہیں پھر وہ آسمان والے کہتے ہیں کہ وہ زمین والے سن لو فلانا کی بیٹا فلانا کو اللہ اٹھانے والا حضرت جبریل علیہ السلام سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تم بھی ان کو محبت کرو فیوز قبول اس کے لیے قبولیت آ جاتے زمین پر تو انسان نہیں پرندہ درندہ سب اس کو محبت کرنے کو لگتے ہیں دوست اور بزرگ اور بھائیوں کیونکہ یہ جو بات ہم سنتے کہ فلانا بزرگ ایزا ہوا ایزا ہوا اصل میں وہ ان کا ایمان عمل اچھا ہو گیا وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا مضبوط کر لیا تو سارے کو اللہ نے ان کی تابع بنا لیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل میں ان کے راستے گم ہو گئے تو حضرت سفینہ چل رہے تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے راستہ ان کو نہیں مل رہا اچانک دیکھا کہ شیر وہ تیار ہو رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے وہ دیکھ کر گھبرایا نہیں گھبرایا تو نہیں بلکہ اس کے قریب پہنچے اور وہ فرمایا آیا بل حریث انا تو رسول اللہ آیا عرب عرب لوگ الحریث کے حریث کا باپ شیر کو اے شیر تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم سفینہ ہوں ارے میں تو راستہ بھول گیا شیر کھڑا ہو گیا ایک دم شرم کی معنی سے اور پھر وہ گھوما اور اپنا دھوم ہلانا شروع کر دیا وہ کہتے کہ میرے پیچھے چلو اب سوبینہ پیچھے اور سامنے چل رہا ہے ہاں۔ چلتے چلتے جنگل سے نکال کے ان کی جماعت تک پہنچا دیا اور پھر یہ چیخ ماری اور جنگل میں واپس ہو گئے فرمایا کہ کان نما ددین اس نے مجھے رخصت کیا کہ تمہارا ساتھی مل گیا مجھے چھوڑ دو بھائی بزرگ اور دوستوں اللہ نے ایسے چیز بندوں کو دیا ہے کہ وہ ایمان ایسے ہتھیار ہے کہ ایمان جس کے اندر حقیقت ایمان آتے ہیں تو اس کی برکت سے سارے دنیا کی جتنا ضرورت ہو اللہ وہ سارے ضرورت اس ایمان کی برکت سے پورا کر دیتے بندہ حاضر ہو جاتے ہیں بھائی بزرگ دوستوں اسی لیے رسول وسلم نے فرمایا جی تم خیر دنیا والا آخرات دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا آخرت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ جل رشان منا والوں نے فرمایا کہ جو میرے پاس ایمان اور عمل صالح لے کر آئے گا میں اس کی ان کی جگہ ٹھکانا جنت الفردوس میں بنا دوں گا یعنی کہ دنیا کی حکومت لے کر آیا دنیا کی دن لے کر آیا ہوں دنیا کی زمینداری لے کر آیا ہوں نہیں ایمان اور عمل دوستو یہ دعوت والا محنت جو ہے اور اس میں کیا ہے ایمان اور عمل کی محنت ہے گسٹو ایک کلمہ نماز کا محرم اب یہ تو سارا ایمان کا فضیلت تھوڑا سا ایمان کیا چیز ہے بھائی بزرگوں اور گسٹو آپ سارے حضرت پرانے ہیں سب کے اندر ایمان والوں کے اندر تین چیز ضروری ہے سب سے پہلا چیز اپنے ایمان کی حفاظت کا کہ ہر ایمان والوں پر فرض ہے اپنے ایمان کا دوسرا چیز ایمان بڑھانے کا فکر اور تیسرا ایمان پر مرنے کا دوستوں اور بزرگ اور بھائیوں جس کا ایمان کی حفاظت کا فکر نہ ہو تو اچانک ایمان چلے جاتے ہیں اسی لیے وہ فضائل عمل میں بھی ہے کہ اس انسان پر کوئی افسوس نہیں جس کا زندگی مندر میں اور گرجوں میں گزر گئے اس انسان پر آدمی پر افسوس ہے کہ جس کا زندگی مسجد میں ہے ایمان والوں کے ساتھ میں ہے لیکن اس کی بےخبری اور غفلت کی وجہ سے ایمان ان کے ہاتھ سے گیا مرتے وقت بے ایمان ہو کر جہاں لانا دوست بزرگوں آج ہر چیز کی حفاظت کا فکر ہے لیکن ہمارے ایمان کا فکر نہیں حالانکہ شیطان نے اللہ کے دربار میں قسم کھا کے آیا ہے اور اللہ سے وہی جھگڑا کیا کہ سب آئے اللہ جب مجھے اس آدم کی وجہ سے ملرونا اور موجود بنایا تو ہمیں تو قیامت تک واپس دے دو دے دیا بولے پھر میں تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کروں گا حتیٰ کہ موت تک ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو آئے اور بزرگ اور گستا تو شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کیسے ہمارا ایمان کو لوٹ لے انسان نماز بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے لیکن دوستوں نافرمانی سے نہیں بچتا ہے تو وہ کہتے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں روزہ بھی رکھ رہے ہو تو پھر وہ کیا ہے بھائی دوستوں نہیں حرام سے نہیں بچے نافرمانی سے نہیں بچا تو بھائی بزرگ اپنے آپ کو نہیں بچائے تو ایک دن آتا ہے کہ ایمان اس کے ہاتھ سے چلے جاتا اس کو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ دوا کھاتا ہے ایک لوگ اس تو سکری کا بیمار ہوا ڈائبٹیز ہو گیا اس کو تو دوا بھی کھاتے لیکن وہ چینی کھانا نہیں چھوڑتا چینی کھاتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں کیا اس کا بیمار کم ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا خبر میں پوچھائے جائے گا تو اسی طرح ایمان والوں کا اگر بے فکری ہو تو آپ آہستہ آہستہ اسے کام میں شیطان لگا دے گا اور اسے حرکت کرائے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان گیا اسی لیے ایمان والا ہر وقت ایمان کے بارے میں تیسرے صحابہ کرام کے اندر فکر تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآنوں کے اندر سب سے بڑا فکر اپنے ایمان کی حفاظت کا ہو حضرت حمزہ رضی اللہ نے جھاڑ کیا بیوی بچہ میں تو چلانا اچانک دل کی طرف نظر کیا کہ میرا ایمان کا کیا ہے ہم تو کبھی اپنے ایمان پر نقیاس نہیں لگاتے ہیں کہ کیا حال ہے ایمان میں ارے مسجد میں جو ہمارا ایمان کا حال تھا اب تو یہ نہیں رہا وہ تو جنت اور جہنم ہمارے آپ کے سامنے تھا اور اب میں کیا ہوں او ہو چلانا شروع کر دیا نہن ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا چلتے چلتے گھر سے نکلا سیدنا ابو بکر وہ غرض ضلع راستہ میں مل گئے امت کی برے میاں آئے حنزلہ ہاں کیا ہوا بولے حنزلہ ہاں تو منافق ہو گیا بولے کیسے تو منافق ہو گیا بولے جب مسجد میں ہوتا ہوں تعلیم کے حلقہ میں ہوتا ہوں تو میرے جو حالت کا ایمان کا کیفیت ہوتا ہے گھر میں جب بیوی بچوں میں آتا ہو یہ نہیں رہتا حضرت رضی اللہ نے فرمایا میرا تو بھی وہی حالت ہے میں بھی ایسا بن گئے تو حضرت ابو رضی اللہ نے بھی چلانا شروع کر دیا کہ آئے ابو بکر منافق ہو گیا دونوں بھاگ کے علاج کے لیے سرکار کے پاس آ گئے مسجد میں اسی لیے جو بھی ان کا مسالہ پیش ہوتا ہے تو مسجد میں آ سکتا ہے آج تو دنیا کی طرف جاتے ہیں تو مسجد میں آئے سکتے آیا مسجد کے پاس حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری پر فرمایا کہ یا رسول اللہ نافقہ حمزلہ حمزلہ منافق ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی منافق ہو گیا یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے ہو اور یہ حلقہ میں ہو تعلیم کے علم کے حلقہ میں ہو تو جب جنت اور جہنم کی مذاکرہ سنتا ہوں ہمارے آنکھ کے سامنے ہوتے گھر میں جب ہوتا ہو بیوی بچوں کے پاس تو ہمارا یہ حال باقی نہیں رہتا میرا حالت بدل جاتے اللہ کے رسول نے سمجھ لیا کہ یہ تو ایمان کا فکر اور ایمان کا بیمار ہے ان کا کہ ایمان کی فکر کی وجہ سے یہ حال تو فرمایا کہ آئے حنزلہ سنو جو حال تمہارا مسجد میں ہے اس سال علم کے حلقہ میں ہے اگر وہ تمہارے گھر میں ہوتا تو پھر تمہارے بسترا پر تمہارے ساتھ مسافر کرتا ہے تنہا کر رہا تھا کبھی یہ بھی ہوگا وہ ہوگا اسی لیے دوستوں وہ جو اعمال یا ہم جب اللہ کے رستے میں ہوں تو پھر بھی وہ اعمال کے اندر اور جب گھر میں بھی ہو تو آپ کے عمل کے اندر مقام میں جو عمل بتائی جاتی ہے یہ اللہ کی فضل اور کرم ہے اس امت پر کہ بھائی دو تعلیم کرو بھائی روزانہ فکر کے لیے بیٹھو روزانہ ایمان یقین کی بات کرو یہی وجہ ہے درست تاکہ ہمارے ایمان کا حفاظت ہو جائے حضرت ابو ملائی کا تعبین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس صحابہ کرام کا صحابت اٹھائی وہ جتنا کل ایمان سب کو پایا کہ اپنے ایمان کے بارے میں نفاق کا ڈر ہے ان کو یہ صحابہ کرم ہیں جن پر اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ ان پر راضی ہو گئے وہ اپنے ایمان کے بارے میں نفاق کا خوف ہے ہمارا ایمان کیا کبھی ہم نے اس کا جانچا ہے کبھی اس کے بارے میں ہمارا فکر تو ایک تو چیز یہ ہے پرانوں کے لیے ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہو رہے کبھی اطمینان نہیں ہے ایمان کے بارے میں دوسری چیز میں تو اطمینان لیکن ایمان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے دوسری چیز دوستوں ایمان کو بڑھانا ایمان بڑھے اتنے ایمان ہر ایک کو بنانا واجب ہے کہ جس ڈبل ڈاٹ کام روائم ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کرے اللہ کی نافرمانی سے روک دے ایمانی ایک چیز ہے جسے انسان کنٹرول میں آتا ہے آرام سے روک سکتا ہے ایمان بن گیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ جہاں بھی جائے نافرمانی نہیں کر سکتا اور جو روایت میں آیا ہے ہری ہری نے اللہ کی رسول نے قصہ سنا ہے رات کے اندھیرا میں جوان نے ہاتھ بڑھائی تو لڑکی ڈر کی مارے سے وہ کاپ رہا ہے کیا ہوا تو کہا کس کا ڈر کیا ہو بولے اتق اللہ سے ڈر اللہ سے ڈرتا اب نوجوان بھی گئے وہاں کوئی پہرا دار نہیں تھا ایمان پہرا دار تھا دوستو تو اسی لیے ایمان بنانے کا فکر تیسرا چیز ایمان پر مرنے کا سب سے سخت حملہ شیطان کا موت کی وقت ہوگا ایمان والوں کو ماں باپ کی شکل بنا کے آپ ایمان لوٹنے کی کوشش کرے <laughs> بھائی اور بزرگ اور دوستوں یہودیت اور نسرانیت کا دعوت چلائے گا اس لیے جو زندگی بھر ایمان کا محنت کی ایمان کا دعوت لگایا صبح بھی ایمان کا بات اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا بلتے بلتے موت آیا اور اسی کلمہ پر اس کو آکرت میں لا الہ الا اللہ پر چلا گیا تو اس کا سارا بیرا پار ہو گیا تو بھائی اور بزرگ اور دوستوں حضرت امام احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ امام اہل سنت والجماعت ہے اتنے بڑے ہستی کے لیے بہت بڑا قربانی انہوں نے دیا اور ان کا بہت کرامت بھی ہے اور شاید مذاب ہے امام ہے ان کا انتقال کا وقت آ گیا جب انتقال کا وقت آیا دوستوں تو سارے جو ان کے پاس بیٹھے سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کا رشی ہو گئے تھوڑا سا لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نکلا اللہ ابھی نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی محبت میں اتنا مار کھائی اتنا ذلیل ہوئے اور اتنا پرہیزگاری اختیار کی جو آخری عمر میں بھی روزانہ دو سو رکعت نفل پڑھنے ہیں پورے دنیا کی فتوا بھی دے رہا ہے درس بھی دے رہا ہے پھر بھی جھوس و رسات پڑنے والے کمزوری کی حالت میں بھی آپ مرتے وقت کہتے اللہ ابھی نہیں سب بزرگی ختم ہونا شروع کر دیا تھوڑا سا بعد ان کا ہاتھ پھر کھولا تو صاحب زیادہ نے فرمایا کہ والد صاحب یہ کیا ہوا ہم سب نے کہا لا الا اللہ رام نے فرمایا ابھی نہیں تو فرمایا تم نے بھی سن لیا بولے ہاں بولے شیطان آیا اور مجھے کہا ہے تو تو ہم سے نجات پا کے چلا گیا ہاں جی۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں حلقوں میں جان ہے جب ایمان کے ساتھ حلقوں سے گزر کر چلا جائے گا وہ تو پھر میں تجھ سے میں ہو اور میں اس سے پہلے کبھی اطمینان میں نہیں ہو سکتا ہاں جی۔ شیطان سے ہمیں اطمینان نہیں تو دوستوں ایک مجھے تو اسی لیے بار بار اس بات کو بولنا اور بار بار جو ہر سال چار مہینوں میں ارے ہر سال ہر سال تو سال سال لگائے تو پھر بھی کم ہے اس سودا کے ساتھ چاہے کوئی ایمان والا دنیا سے ایمان لے کر گیا تو جاتے ہی ان کے لیے آرام اور راحت کی سارے دروازہ کھول دیا جائے گا اور جو بغیر ایمان کے جائے مرتے ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے تو دوستو آپ یہ ایمان اپنے اندر بنانا ایمان کا حقیقت حاصل کرنا ایمان کا حقیقت کیا ہے یہ سارے جو مخلوق ہے اس مخلوق تاثر دل سے نکال دینا اسی لیے بہن صبح بھی ایمان کی بات شام کی بھی ایمان کی بات تاکہ ہمارے دل سے مخلوق کی تحسر چلے جائے صرف خالق اللہ کی تحسر ہمارے دل میں رہ جائے لا الہ الہ الا الا اللہ دوستو لا اللہ سے ہم سے کیا مطلوب ہے اللہ کیا چاہتے ہیں کہ سارے مطلوب کی قوت کو ہم انکار کر دیں انسان دنیا میں ہر چیز کو تو نظر سے دیکھتا ہے کسی کو ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی کو نہ ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اچانک کسی نے آ کے یہاں ادھر سے خبر دیا کہ بھائی آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوں یہاں تو شیر آ گیا سنتے ہی ایک دم ہمارا سارا بدن کا باغ کھڑا ہو جائے گا اور سب لوگ پریشان ہو جائے گا بھائی بندوق لاؤ پہلے شیر کو قتل کرو پھر بات سنو ہم سب ڈر جائیں گے ہم اور سب ادھر سے حل مچ جائے گا اب سب تیار ہو گیا شیر مارنے کو قتل کرنے کے لیے اتنے میں ایک شخص آیا اور خبر دیا کہ بھائی کیوں پریشان ہو بولے شیر آ گیا بولے ہاں بالکل بات صحیح ہے شیر آیا لیکن یہ شہر مردہ ہے اب کیا ہو گیا ایک دم سارا خوف چلا گیا سب ڈنڈا ہاتھ سے ٹھیک اور بھاگ گیا اب بچہ لوگ جا کے اس کی منہ کو کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے دام کیسے ہیں اس کی مونچھ کتنے لمبے ہیں کسی نے اس کی دھوم کو ماپتا ہے کہ کتنے لمبے ہیں بچہ لوگ اس کو کھیل رہا ہے کیوں کہ سب کی نظر میں اس سے کچھ نہیں ہوتا اور پہلے کیا تھا کہ اس سے ہوتا ہے اللہ کے سامنے یہ سارے مخلوق مردہ شیر ہیں خود اللہ کے ارادہ کی بغیر کچھ نہیں کر الہ لا اللہ سے اللہ نے ہم یہ سکھا رہے کہ یہ سارے مخلوق کی طاقت مردہ شیر دی جائے اللہ کی دربار میں کچھ اللہ کے ارادہ کی بغیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ خود فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے مخلوق میں نے میرے ارادہ سے بنا اور سارے مخلوق کی تأثر میرے ارادہ سے کام کرتا ہے اللہ وہ ہے جس نے چیز کو چھوڑ کے اس کی تأثر کو اٹھا سکتا ہے اور اللہ وہ ہے وہ قادر مطلق ہے جس سے اپنے چیزوں کی صورت کو بھی بدل سکتا ہے اسی لیے اللہ جل شاہ نے قرآن الکریم میں یہ سارے واقعات بیان فرمائے قرآن میں صرف پانچ سو آیات ہے جس میں اللہ نے شریعت بیان فرمایا یہ کرو یہ مت کرو باقی پورا قرآن اللہ نے ایمانیات سکھایا کہ اللہ کرنے والا ذات ہے اللہ چاہے تو چیز کو اپنے صورت پر باقی رکھ کے اس کی آسر لے جائے یا تو اللہ جل ہو منوان ہونے چیز کو اپنا صورت سے بھی بدل دے دوستو اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ بیان فرمایا کہ آپ جیسے بننے میں اللہ کی محتاج ایسا ہی بھی اللہ کی محتاج آگ جیسے بننے میں اللہ کی محتاج جمونے میں اللہ کے ارادہ کی محتاج لوہے کٹنے میں اللہ کے ارادہ کی محتاج اپنا حصہ نہیں بن اسی لیے دوستو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ قرآن میں بیان فرمایا تھا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے یقین اللہ کے وعدہ پر بن جائے کہ دوستو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے بہت بڑا جلایا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھال دیا اتنے اوپر سے نیچے پھینکا کہ اگر عیسائی انسان کو پھینک دیا جائے تو مر جاتا لیکن وہ اندر آگ کے اندر جا کے گرے دوستو آگ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا دس دن بیس دن تیس دن چالیس دن ایک روایت میں ایک اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہا اور ایک روایت میں چلہ کے بعد اور دس دن پچاس روز آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام کر رہے کھا رہے ہیں پی رہے وہاں آگ کے اندر پانی نکل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پی رہے اور منہ وہاں دیکھ کر دور سے بہت غصہ ہو رہے ہیں آئے آج تیرا طاقت کہاں گیا کیوں نہیں جلاتے ہو آج کا زبان نہیں تھا وہ حال حال سے سے کہا نہیں زبان سے نہیں حال سے کہا آئے نمرود اتنا کیوں کتے ہو میرے قریب آ جا میرے پاس آ تو میں تم کو دکھاتا ہوں کہ میرا طاقت ہے <laughs> نمرود تو قریب نہیں آئے لیکن ابراہیم علیہ السلام چالیس دن بعد یا پچاس دن بعد سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آیا ایک بال بھی ان کو نہیں جلایا لا الہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو آگ نہیں سکتا آگ کچھ نہیں کر سکتا پانی نہیں ڈبو سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام آیا یہ سمندر بحر العرب بحر الحمد ڈنم بارہ بڑا رستہ ہو گیا خوش خریدیا حضرت موسا علیہ السلام اپنے امت کو لے کر گزر گئے وہی جگہ فراؤن آیا باہر کی طرح پانی بند نمرود کو فراؤن کو خوف لگا پہلے کہ کیا موسا نے جادو کیا لیکن کرنا تھا ہمارا آیا اور کہا کہ ارے یہ تو آپ کی برکت سے راستہ بنے اور وہ چلا گیا ہم تو جا کے یہ شیز مسلم خلیل بہت پورے لوگ ہیں ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آؤں گا چلو بس خبان نے سروس دیا اور آ گئے سارے کے سارے اللہ نے بس ان کو لایا پانی میں پھر وہی پانی جہاں سے حضرت علیہ السلام گزر گیا وہی آ کے پہنچے تو سراؤ چوہے کی طرح پانی پیچھے پیچھے مر گیا اللہ نے دکھایا کہ دیکھو پانی میں ڈوبانے کا طاقت نہیں اللہ کی ارادہ سب کام کر رہے ہیں پانی پانی ہے لیکن ڈبا نہیں سکتے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں بالکل ہی لو ہے لوہا جو چوری کاٹتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کے حکم ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت تیز کر کے ان کو ذبح کرنے کے لیے کوشش کیا بہت کوششیں کی لیکن زبا نہیں ہو رہا ہے پھینک دیا چوری غصہ ہو گیا کہ کاٹتا نہیں کیوں کیا ہوا تو سوری نے بھی حال سے کہا ابراہیم کیوں غصہ ہو رہے ہو تکامر والی امر آئے ابراہیم آپ کو بھی حکم ملا مجھے بھی حکم ملا آپ کو حکم ملا زبا کرو مجھے حکم ملا مت کاٹو آپ نے اپنا حکم پورا کیا میں نے میرا حکم پورا کیا غصے کا بات کیا ہے تو اللہ نے دکھایا سارے یہ مخلوق وہ جو دیکھ رہے ہو تم وہ کچھ نہیں میرا ارادہ پیچھے ہے ارادہ ہو تو دکان سے کام بنے گا ارادہ ہو تو کھیتی باڑی سے کام بنے گا ارادہ ہو نہ ہو تو اس سے کچھ کام نہیں بنے گا بھائی اور بزرگا اور گستا بالکل وہی اللہ جل شان ہوں برہمن آواز والے چاہے تو سورت بھی بدل سکتا ہے لکڑی کو سانپ سانپ تو لکڑی حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھا اللہ نے حکم فرمایا چھوڑ دو تو جب حضرت موسا علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو فوراً وہ تو سانپ بن گئے پھر اللہ نے حکم دیا آپ طبیعت کے خلاف حکم ہے تو آپ اس کو پکڑا تو فوراً وہ گندا بن گئے تو اللہ نے دکھایا دیکھو یہ جو ساری چیز دیکھتے ہو یہ میرے ارادہ کی کر میرا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے اور نہ نہیں بالکل ہی اللہ نے انسان تھا انسان کو بندر اور سور بنا دیا اسرائیل کو اللہ جل منا والوں نے حکم دیا اس اتوار کے دن یعنی ہفتہ کے دن مچھلی مت شکار کرو تو انہوں نے نبی کی زبان سے حکم آیا مانا بھی کیا لیکن ان لوگوں نے نہیں مانے ہیلا بہانا کی ان کی سردار لوگ جو تھا چودھری لوگ انہوں نے کہا دیکھو ایسا کوئی راستہ نکالو جس سے اللہ کا بھی بات ٹھیک رہے اور ہمارا بھی ٹھیک رہے دونوں ہو جائے دنیا بھی ٹھیک رہے اور آخرا یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے مکر کی انہوں نے اللہ کے ساتھ انہوں نے مکر کی کیا کہ ہفتہ کے دن بڑے بڑے تالابے بنا لو اور اس میں پانی سمندر کے ساتھ ملا دو تاکہ وہاں کے مچھلی داخل ہو جائے گا راستہ بند کر دیں گے اور اتوار کے دن مچھلی شکار کر لیں گے تو اللہ کے حکم بھی ٹھیک ہے اور ہمارا کام بھی ٹھیک ہے تو دیندار لوگ جو تھے انہوں نے ان کو سمجھایا اس کا کلّا اللہ سے ڈرو وہ تین قبیل تین قسم کے انسان ہو گئے ایک تو اللہ کی نافرمانی میں ڈوب گئے نافرمانی کی دوسرا دیندار تھا وہ ایک طرح ہو گئے وہ ان کی پیچھے بھی نہیں پڑے مچھلی بھی نہیں شکار کی تیسرا جماعت ہو وہ بھی دیندار تھے لیکن انہوں نے ان کو سمجھایا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مچھلی نہیں شکار کرتے وہ جانے اور ان کی کام جانے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے اللہ اللہ یہ کیا حرج ہے ہم ان کو سمجھائے بجائے ہمارا بھائی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے بات آ جائے تو بھائی اور بزرگ اور دوسرا لیکن انہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے بات نہیں مانا اللہ کی غضب ان پر آیا اللہ نے حکم دیا کون زلی ہو کر بندر بن جاؤ تو پورے بستی کے بستی سب بندر بن گئے بستی کی بستی سبسو اور بن گئے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں اللہ نے فرمایا یہ عجیب بات ہے اسی لیے مننا نہ مننا ان کا کام لیکن بتانا دعوت دینا یہ ہمارا کام تو ہمارا اس میں نجات ہے اللہ نے فرمایا پانجین نے لبینہ یا نہ جنہوں نے ان کو جا کے بتایا دعوت دیا سمجھایا ڈرایا بجھایا ان کو اللہ نے فرمایا ان کو میں نے نجات دے دیا لیکن وہ جو بزرگ لوگ وہ کہتے تھے کہ ہم مچھلی نہیں شکار کر رہے ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے یہ لوگ کہا گیا میں نے ان کو نظر دیا جنہوں نے ان کو منع کیا ان نافرمانی سے جنہوں نے رکا ان کو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ کہتے کہ ان کا عمل ہو چاہے اللہ نے ان کی سب ان کو بھی الگ کر دیا آخرت میں جا کے تو علیحدہ ہو جائے گا لیکن دنیا میں وہ نہ رکنے کی وجہ سے مصیبت آیا اسی لیے دوستوں ہماری ذمہ اللہ لگائے کہ سب کو سمجھاؤ سب کو بجھاؤ نہ مانے وہ جانے لیکن منوانا ہمارا کام نہیں ہے وہ تو اللہ اس کو توفیق دے تو توبہ کرے گا لیکن دعوت جیسے کہ اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ کو بھی دیا ابو جہیل کو دیا اللہ نے ان پہ ہدایت دیا اس کو نہیں دیا اسی لیے ہر ایک کے پاس جانا ہر ایک کو سمجھانا یہ ہمارا کام ہے تو دوستو اللہ نے ایک بات دکھایا کہ دیکھو ہم سارے چیز جو ہے اس کا سبب بھی بدلنے پر میں قادر ہوں اس لیے دل میں یہ یقین ہو کہ یہ ساری چیز جو ہے اللہ کے ارادہ کی بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ یقین اگر دل میں آ جائے تو پوری دنیا ہمارا نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ ہمارا نقصان پہنچانا نہ چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے حضرت عبداللہ ابن عباس سے زی کا اللہ کے رسول نے ایمان سکھایا اور ابن عباس سن لو اے غلام سن لو دنیا والے تما ہو جائے جن انسان تمہارے نفا نسانی کے لیے تو نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے لکھ کر رکھا ہے وہی ہوگا اور دین و انسان سارے کے سارے جمع ہو کر آ جائے تمہارا نقصان پہنچانے کو اور اللہ نے نہیں چاہا تو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ نے جو لکھ کے دیا وہی ہوگا تو اسی لیے دوستوں یہ سارے دل میں یہ جو ساری چیزوں کا یقین نکل جائے اور اللہ کی ذات کا یقین بن جائے تو دوستوں دنیا والا آئے گا کہ ہم کو ایٹم بم مار کے ہم کو قتل کرنے کے لیے لیکن اللہ نے اس کو بندر بنا دیا سور بنا دیا تو وہ مرے گا یا ہم کو مرے گا آیا اور بزرگ کا دشم مسئلہ یقین کا بنا ہوا ہے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی سامنے میں دشمن آتا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کا کتنا تعداد ہے کتنا ہتھیار ہے ہم تو اللہ کی نصرت کی منتظر ہے اللہ کی نصرت آ جائے تو ہمارا کام اللہ کی نصرت سے بنتا ہے تو تش تو جب ایمان بنتا ہے تو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی مائیت جب حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ کو اللہ کی طرف سے نصرتیں مدتیں سب کچھ ہوتا ہے دنیا کی کام بھی بنتے ہیں آگرہ کی کام بھی بن جاتے ہیں تو بھائی اور بزرگ اور دوستوں ایک تو دعوت دے کر صبح شام بولتے بولتے ہمارے دل میں دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ پورے دنیا کے سارے اسباب سب مل کر کچھ نفع ہمارا پہنچا نہیں سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ جو چاہے وہی ہوگا لا الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے بھائی اور بزرگ پرانوں کی دین میں بالکل مخلوق کا کوئی تاثر نہیں اسی لیے بار بار ہمارا نکلنا بار بار نکلنا بار بار اس بات کو بولنا تاکہ ہمارے دین میں یہ بات جائے دوسرا چیز جو ہے کہ ہمارے ایمان بننے کی دوسرا چیز ہے محمد الرسول رسول اللہ اللہ کی ذات کو پوچھنے کے لیے اللہ نے راستہ معائن کر دیا اللہ جل اور و منوال نے ہمیں راستہ بنا دیا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھنا ہو تو ہے راستہ تمہارے لیے محمد الرسول رسول اللہ آج اشراتی مستقیمہ وقت کبھی ارے یہی سیدھے راستہ ہے جنت کا رستہ اللہ کی رضا والا راستہ وہ کون ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ لے کر آیا جو طریقہ یہ طریقہ دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ جل منوالو ہمارا کامیابی رکھا ہے جو ادنا سے ادنا سنت دنیا کی سارے نعمت سے اللہ کی دربار میں قیمتی ہے انسان کی سارے تلزات سے بھی وہ قیمتی ہے دوستو آیا کتاب میں سنت کا کیا قیمت ہے دوبہر میں کھایا کھانے کی بس خیلولا اب سارے حضرت سلا میں جب جاتے ہیں نا فیلولا کرتے ہیں کہ بھائی کر لو دوپہر میں کھانے کی بس تھوڑا سا بھی خیلولا ہو کتاب میں آیا کہ تھوڑا سا خیلولا سنت کی نیت سے کرنا کہ ہمارا سرکار فیلولا کرتے تھے سنت ہے اسی لیے میں کر رہا ہوں ہزار ہر ہاں رات جات کے مسلسل عبادت کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کی دربار میں اتنا قیمتی تو سونے میں ہے سنت کی نیت سے اتنا اور دوسرے میں قربانی میں اللہ کی راستہ میں پھرنے میں ٹھکر کھانے میں کیا اسی لیے دوستوں سر سے پیر تک ہمارا پورا زندگی اللہ دوستوں اللہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق ہو جائے قیامت کے دن امت کا نبی کے سامنے لایا جائے گا جن کی سر سے پیر تک ظاہرہ اور باطن نبی کے ساتھ مل جل ہوگا نبی کی سنت پر ہوگا اس کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جس کا سر نبی کے خلاف گسو چہرہ میں نبی نہیں ہے یا پہننے میں لباس میں نہیں ہے تو وہ دائیں طرف لیا جائے آج ہمارا معاشرت میں جو اسلام ہے سب سے پہلا معاشرت اور معاملت کی رفتہ سے باطل داخل ہوتا ہے پہلے معاشرت کا خراب کرتے ہیں بھائی آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے خاص یہ سنت ہے اور لباس میں جا کے اپنے دوسروں کی لباس مر رہے ہیں اس میں کوئی سمجھ لیں کہ اس میں کوئی فواہ نہیں ہے ہم نماز ہے نہیں کوئی آدمی نماز نہیں ادا کیا غبل کی وجہ سے وہ یہود نسرا نہیں ہوگا لیکن کسی نے ان کی معاشرت کا اختیار کیا ان کی لباس ان کی کھانا پینے کی ترتیب تو کیا ہو حدیث میں آیا ہے من منتشبہ بومین فہو ہوں جس نے جس قوم کا مشابہ اختیار کیا اللہ کے دربار میں ان کو اس سے شمار کیا گیا دوسرے روایت میں ہے من تشد قومین خوشی رما ہوں جس نے جس قوم کی چال اختیار کیا قیامت کی دین ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا نعوذ باللہ اور کی ہمارا معاشرت معاشرت ہمارے میں آ جائے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے دوستو جیسے کہ ہم دعوت دے کر اللہ کی ذات و صفت کا یقین ہمارے دل میں آئے اسی طرح دعوت دیتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارا دنیا ذرا کی بھلائی کامیابی بہبودی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی سنت پہ رکھا ہے اس پر ہم نے اس سے محنت کرے کہ ہمارا پورا زندگی سنت پر آ جائے دوستو ایک کو اللہ نے حکومت دے دیا دنیا پوری دنیا کا بھی بادشاہ ہو جائے کوئی مشکل نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابند ہو کر نورانی طریقہ کی پابند ہو کر وہ زندگی گزارا تو وہ قیامت کے دن وہ بادشاہ اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کی سیاح میں اس کو جگہ ملے گا کسی نے اس دنیا میں رسول اللہ نے تجارت دیا کرو ٹو ملین ٹریلین کا ملک بن گئے لیکن اس نے اپنے تجارت میں رسول پاک علیہ وسلم کی نورانی طریقہ کی پابند ہو کر زندگی گزاری تو آپ قیامت میں کتنا خوشخبری اس کے لیے کہ اس کے لیے دوستوں کیا ہے نبی اور صدیق شہادا کی سب جنت میں رہے گا دوستو کسی کو اللہ نے کھیتی باڑی دیا لیکن اس نے سنت کا پابند ہے سنت کا کبھی زبا نہیں کیا دوستو اور اس کو کتنا حضر و سواب جتنا پودا لگایا جتنا اس کی زمین میں کھیتی پیداوار ہے اتنا فریشتے ہیں کچھ بھی پڑتے ہیں اور زمین والوں کو اللہ نے یہ سارے خشبی کا ثواب دے دیتا ہے ایسا ہی کوئی مزدور ہے دنیا کی زندگی جیسا ختم ہونا ہو جائے گا لیکن اس نے نبی کی طریقہ کا زبان نہیں کیا قربان نہیں کیا نبی کی طریقہ کی پابند ہو کر مزدوری کیا زندگی ختم ہو جائے گا لیکن وہ مزدور قیامت کے دن پانچ مالدار دیندار اس سے پانچ سو سال پہلے جنت پہ جائے گا اور دنیا میں مزدوری کر کے جب شام میں گھر واپس ہوتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی پچھلا گنا اللہ معاف کر دیتا ہے دوستو اتنے مبارک طریقہ اللہ نے اسی لیے اور رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی سارے طریقہ رحمت ہے اسی لیے ہمارے گھر ہمارے کھانے پینے میں سونے میں لباس میں شادی بیاہ معاملات سارے معاشرت ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہو بھائی بزرگ دوستو اسی لیے ہمارا زندگی نمونہ ہو پرانے میں جتنا سنت ہمارا شادی بیاہ میں جتنے سنت طریقہ زندہ ہو اتنا ہی دوستوں اور بزرگوں دوسروں کے لیے ہمارا زندگی نمونہ بنے گا دعوت بنے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاں بھی گیا کسی حال میں انہوں نے سنت کو چھوڑنے کا تیار نہیں ایران میں صحابہ کرام جب آیا تو جماعت پہنچے شاہ ایران کے پاس پھوس لے دسترخوان لگائی کہ عرب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اسے شاندار کھانا کہ وہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تو ہی کھانا انہوں نے بنایا کیونکہ صحابہ نے ایران فتح ہونے سے پہلے چاول کیا چیز ہے دیکھا ہی نہیں آپ سے اتنے شاندار کھانا بنائی اور وہ شاہ ایران نے اندر سے دیکھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ایک صحابی کی لکما ہاتھ سے گھر میں دسترخوان تھا تو انہوں نے اٹھا کے کھانا شروع کیا تو دوسرے نے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا تو اسے کیوں کرتے ہو بولے ایسا کرتے تم کو معلوم نہیں ہے عرب کی زمین نہیں یہ شاہ ہے کہ کیسرا کی دربار ہے وہ کیا کہے گا کہ یہ لوگ کھانے کی خارش ہے کہ کھانے دیکھ کر مشغول ہو گئے کھانے میں کر زندگی میں نہیں ملے فقیروں کو تو انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہو سنت حا ان بےوقف کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے میرے حبيب کی سنت چھوڑ دو حبيب کی سنت سے چھوڑ دو تو دوستو یہ تھا اکرام کرام شان آج ہمارے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کی رنگ سے ہم رنگ جاتے ہیں سنت تو پیچھے چھوڑ دو یہ ایمان کا تھا ایمان والا وہ ہے جہاں بھی جائے دنیا کا حضور کی سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتا ہے جان دے سکتا ہو نہیں چھوڑ سکتا بھائی بزرگوں اور دوستوں اسی طرح ایک تو ہمارا ایمان بنے ایمان کے لیے جیسا دعوت ہے ایسا ہی ایمان کی بیٹھ بیٹھ کے تنہائی میں اس کا فکر بھی ہو کہ یہ اصل میں ہمارا دل اس کا تسلیم کر لیا دعا بھی ہو اور اس کا دعوی دعا کرتے کرتے اللہ کرے کھڑے میں آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی کے دربار میں پرانا ہے صحابہ کرام میں سب سے بڑا جو صفت تھا جس سے اللہ کی نصرت اور مدد زمین پہ آیا اور پرانا بنے وہ ایمان کا صفت اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں پر ایمان کی برکت سے عام بندہ بن گئے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہمارا مولا کون ہے غلام کی کامیابی اور بہادری مولا کے حکم بننے میں اسی لیے اللہ نے نماز دیا اللہ نے ہمیں نماز دیا کہ اللہ کے خزانہ سے سیدھا لینے کے لیے تاکہ ہم اللہ کے خزانہ سے استفادہ حاصل کریں ہمارا جو ہو چیز اللہ سے سیدھا لے اسی لیے اللہ نے نماز دیا دوستو یہ اللہ اللہ جل شاہ منوال نے سب سے عجیب عبادت جو دیا ہے وہ نماز ہے جتنا عبادت اللہ نے اور جتنا احکام دیا سب زمین میں فرض ہوا سب احکام اللہ کے زمین میں فرض ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے آیا لیکن ایک ہی عبادت ہے جو زمین میں فرض نہیں ہوئی اور کیا ہے نماز ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی درمیان میں نہیں ہے کیا حوض اللہ اللہ کا ان پر اعتماد نہیں تھا بالکل تھا لیکن نماز کی عظمت اور اس کی شان کی وجہ سے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو معراض نصیب فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا مکہ مکرمہ سے براق پر بیٹھا کے لے گیا بیت المقدس حاضر ہوا سارے انبیاء علیہ السلام وہاں کھا رہا تھے اور رسول پاک علیہ السلام حاضر ہوئے تو سب میں سارے انبیاء علیہ السلام انہوں نے استقبال کی امام کی جگہ خالی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جائیے آپ یہ اس جگہ کا کوئی نہیں آپ کی بنائے جائیے آپ رسول پاک علیہ السلام امام بن کر دو رکعت پڑھائی امام المرسلین بن گئے اوپر چلے سدرت المنتہا تک جا کے حضرت السلام بھی چھوڑ دیا پھر خاص مقام میں اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول حاضر ہوا اللہ سے بات ہوئی بھائی بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول کے دل میں پریشانی آئی کہ ہائے ہائے اللہ کے رسول کے دل میں کہ میں تو اللہ سے بات کر رہا ہوں میرا امت اگر بات کرنا چاہے اور یہ ترتیب ہو کہ جبرائیل علیہ والسلام جائے اور جا کے براک کے ذریعہ ان کو لے آئے تو یہ تو بہت لمبا کام یہ آسان ہے یا مشکل ہے کیا رہا ہے آپ حضرت بہت مشکل ہے یہ کتنے الحمدللہ الحمد للہ آپ حضرت کتنے لوگ ہیں آپ سب بات کرنا چاہیں تو آپ سب کے پاس جی جلیکشن ہے کہ وقت میں آنا مشکل ہے تو اسی لیے اللہ جل شاہ نے اپنے ابھی کی دل میں کیا گزر رہے ہیں ان کو معلوم ہے علیم بذات سرور اللہ دل کی خبر رکھنے والا کو معلوم ہے قابل غور یہ بات ہے خاص جگہ ہے جہاں کسی انبیاء نہیں پہنچے نہ بھی رشتہ پہنچتے ہیں وہاں جا کے اپنے بیٹی کا حضرت ام المومنین کا فکر نہیں حسان حسین کا فکر نہیں یعنی نہ اپنے بیٹی کا نہ اپنے بیوی کا کسی کا فکر نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کا فکر کر رہے ہیں وہاں مقام خاص میں بھی اپنے امت کو نہیں بولا ہم اسے نادان امت ہے آج ان کی فکر ان کی محنت ان کی سنت کو ہم بھول کے بیٹھے اللہ ہمیں معاف فرمائے تو بھائی بزرگ دوستو اللہ کے رسول کا جب یہ حال دیکھا اللہ جل شاہ نے فرمایا آئے میرا ابھی آپ کی امت جب مجھ سے بات کرنا چاہے تو اتنے لمبے کام کا ضرورت نہیں جب طہارت حاصل کر کے وہ نماز میں داخل ہو جائے تو میرا اور میرے بندہ کے درمیان جتنا پردہ ہے سب ہٹا دیتا ہوں اور میں سیدھا ان کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جب بندہ کہتے ہیں نماز میں الحمد للہ اللہ فوراً جواب دیتا ہے حمید امی آپ کی اور الرحمن الرحیم علیہ ابدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین نصف لی و نصف لی عبدی ولی عبدی ما سعال ہائی بزرگا اور دوستو پہن بندہ کہتے ہیں اتنا صراط والمستقیم تو اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سعال اللہ نے بھی کیا سوال کرے وہ بھی اللہ نے تعین کر دیا وہ ارحم الرحمین ہے اور نہ ہم دوسرے چیز مانگتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں ہدایت مانگو ہدایت مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا تو دوستو نماز دیا پھر اللہ نے پچاس نماز دے دیا اللہ کی رسول خوش ہو گیا کہ میرا امت پورا دن اللہ سے بات کرے لیکن اللہ کے رسول کا خیال اس طرف نہیں گیا کہ میرا امت کمزور ہے وعدہ نہیں کر سکتا اللہ ارحم الرحیم اللہ رسول سے بھی بندہ کی پر بہت مہربان ہے شفیق ہے کیسے دوستوں ایک مرتبہ حضرت ابن ثابت رضی اللہ مسجد میں آ رہے مسجد میں آتے وقت پرندی کی گوسلا ملا اس میں بچہ تھا وہ لے لیا پورا گوسلہ بچے کو اٹھا کے لے آ رہے پرندہ نے جب دیکھا وہ رونا شروع ایک مرتبہ سامنے جا کے گرتا ہے پیچھے گرتا ہے زمین کو اور رو رہے ہیں بچوں کی محبت میں اور ان کو بہت مزہ لگا وہ آج کر آہستہ آہستہ مسجد میں آ گئے ان پرندہ مسجد کے دروازہ پر آ کے وہ چلا رہے ہیں فرمایا سید رضی اللہ نے یا رسول اللہ دیکھیے پرندہ اپنے بچوں کو کیسا محبت کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے زید تم آیا ہو مجھے پرندہ کسی بچے کو محبت کرتا ہے اس کو دکھانے کے لیے اللہ اپنے بندہ کو اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گن زیادہ محبت کرتا ہے جی۔ کتنا نہیں جاتا ہے کہ بندہ میرا حلق ہو جائے جب بندہ رب ہزاروں سال یعنی, یعنی ہزاروں مرتبہ سال ہر سال یا سنم یا سنم یا سنم زبان میں الٹ گئے کہا یا سمد اللہ نے کہا ہے جو رب لگتا ہی کہ ہم نہیں ہے سنم سنم گزرتی ہے زندگی آئے بھوت دیوتا دیوتا کہاں آپ زبان میں اٹک گیا آج سمجھ اللہ کے نام تو اللہ نے کہا کہ میں بندہ حاضر ہوں اور توبہ کی توفیق دے دیا سارا زندگی کی گناہ کو معاف کر دیا الحمد الرحیم نے دیکھا کہ تو میرا بندہ نہیں ادا کر سکتا تو حضرت موسا علیہ السلام کو لگا دیا حضرت موسا علیہ والسلام نے اللہ کے حبیب کو پوچھا کہ کیا ملا حجی اپنے پچاس ہو وہ نہیں ادا کر سکتا وہ کمزور ہے واپس کرائی پانچ کمایا پھر پھر پھر پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ آخر میں پانچ باقی رہ گیا پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی کچھ کام والا اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں مجھے شرم آتا ہے کہا پچاس ابھی رہا پانچ نہیں واپس آیا دنیا میں پیچھے خبر آ گئے آئے میرا حبیب میں نے آپ کی امت پر پچاس نماز فرض کیا آپ اس سے وہ پانچ باقی رہا اور باقی سب میں نے معاف کر دیا آپ جب آپ کا امت خوش خوشو کے ساتھ دھیان لگا کہ اس نماز کو ادا کرے گا پانچ کی برکت سے میں نے پچاس کا ثواب ان کو ادا کروں گا اللہ نے ذمہ داری لیا کہ آپ کی امت پر میں نے پانچ نماز فرض کیا بہت کی رعایت کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ جو ادا کرے گا میں میرے ذمہ داری سے ان کو جنت میں پہنچا دوں نماز اللہ نے اسے عبادت دیا اللہ کے خزانہ سے سیدھا لو دنیا حضرت بنا دیتا ہے رزق کی تنگی ختم خبر کی آزاد ماں عمل نماز سیدھے ہاتھ میں کل سیرات بجلی کی طرح بغیر حساب جنت ہے پھر کوئی باقی رہا انسان کی دنیا بھی بن جائے گا آخرت اسی لیے دوست سب سے نماز کی بات میں ایمان والوں کے لیے محنت کا میدان ہے نماز آج اتنا محنت ہوا کہ ہمارا دکان کی فائدہ نفع تو ہمارے سامنے ہے کھیتی باڑی کے سامنے ہے نوکری کا سامنے ہے نماز کا نہیں ہے اسی لیے دوستوں جب پریشانی لگتا ہے تو دنیا کی طرف بھاگتے ہیں نماز کی طرف نہیں صحابہ کرام رضی اللہ نے نماز کو محنت کر کے بنایا تو جب ان پر کوئی مصیبت آیا کوئی پریشانی آیا تو نماز کی طرف گیا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جا ان کا عادت مبارک یہی تھا حضب و حضرت کوئی اہم چیز پہ جایا تو نماز کی طرف حضرت حضرت نے حری رضی اللہ میں گیا تجارت کے کام میں آ رہے واپس مکہ مکرمہ کی طرف راستہ میں ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا کے کہا کہ میں پہلے آپ کا قتل کرتا ہوں پھر آپ تیرا سارا مال لے لیتا ہوں انہوں نے فرمایا بھائی میرا سارا مال لے لو مجھے قتل کر کے کیا فائدہ بولے نہیں لے آپ کا یہ فضائی نے سزا کہ یہ نہیں یہ دوسرا دوست یہ صحابی کا قصہ ہے وہ صحابی نہیں ہے دوست فرمایا کہ لے لو سارا چیز مجھے چھوڑ دو بولے نہیں نہیں پہلے تم کا قتل کروں گا بولے ٹھیک ہے تو دو رکعت نماز پڑھنے کو دو ٹھیک ہے پڑھ لو نماز پھر انہوں نے نماز پڑھی دو رکعت کر کے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کیا یا ودود یا ودود یا ودود یا ذلعرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملك الذي لا يزام وبنورك الذي ملا عرشك يا مغيث آغسنا تو آیا ان کو قتل کرنے لیتا ہے انہوں نے فرمایا یار ہمر رحمین اکبین امین شرم حاضر لس تو اس نے آواز سنی لا تک اس نے سمجھا کوئی کسی طرح سے آ گئے میدان میں تو بھاگا سارا طرف کوئی نہیں اور وہ دعائی میں ہے تو اتنے میں گھر آیا ان کو برسات لیا مارنے کے لیے تو اتنے میں وہ پھر آواز سنی پھر بھاگا پھر کوئی نہیں پھر آیا تیسرا مرتبہ ان کو قتل کرنے کے لیے اتنے میں اور زور سے آواز تک اب جب اس نے اس طرف نظر کیا تو دیکھا ایک سوار آیا جس کے ہاتھ میں ایک دور سے اس پر پھینکا اور وہ اتنے میں اس کے اوپر آ کے لگا اور زمین پہ گر گئے اتنے میں آگ نکل کر اس کو جلا دی حضرت میں حارث رضی اللہ دعا ختم کر کے فرمایا آپ کون ہیں اللہ نے مجھے اس مصیبت سے آپ کی وسطہ سے بچایا کس نے اللہ نے نہیں حضور آپ کون ہے ہمیں آپ نے اسی لیے سب سے پہلے نماز صحیح ہونے کے لیے عبادت صحیح ہونے کے لیے دل کا کر تو بھائی بزرگوں نے فرمایا میں چوتھا آسمان کا بھی رشتہ ہو جب تم نے دعا کی تو اتنے میں وہاں حل مچ گئے میں اللہ سے اجازت نہ کروں وہی سے کہا کہ اس کو مت قتل کر پھر دوسرا نیچے سے آواز کیا اور پھر تیسرا وہاں آ کے ان کو قتل کیا سن لو جو بھی کسی مصیبت میں مطالعہ ہو جائے آپ اسے نماز ادا کیا اسے نماز پڑھیں نماز پڑھ کے یہ دعا ادا کریں اللہ فوراً اس کی جواب میں اس کی دعا کا قبول کر لیں تو دوستوں اور بزرگ اور بھائی اسی لیے نماز کو بھی ہمیں محنت کر کے بنانا ہے کہ نماز ہمارا بن جائے آج نماز ہم نے نہیں بنائی اسی لیے سب سے پہلے دعوت دے کر نماز کو اچھا سے اچھا بنانا دوستوں نماز کی ظاہر بھی صحیح ہو باطن بھی صحیح ہو ظاہر میں نماز میں جتنا قرآن لگتا ہے پڑھنے کا ضرورت ہے اس کو صحیح کر کے پڑھنا نماز میں قرآن پڑھنا فرض اتنا قرآن جتنا ضرورت ہے اتنا صحیح کرنا بھی فرض لیکن ہمارا کتنا وقت لگ گئے قرآن وہی وہی باقی رہے گا بھائی بزرگ دوستوں نہیں قرآن کو صحیح کرنا چاہیے اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اور جو مسائل ہے سب کو جاننا دوستوں حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ ہو دامش کی جامع مسجد میں تشریف رکھا ہوا تھا اتنے میں شخص آیا اور نماز پڑھا نماز ادا کیا انہوں نے فرمایا ہے ادھر آؤ تم عیسا نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہو بولے چالیس سال سے بولے مہت تک عیسا نماز پڑھو نبی کی امت میں قیامت کے دن حاضر نہیں ہو سکتا اس کا مسائل غلط تھا اسی لیے دوسرا اور بزرگوں ہمارا نماز کا حالت اللہ ہی کو معلوم ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں کا نقارا نقل ہو رہا اور اس میں جو آیا ہے جیسے کہ پرندہ دانے کھاتے ہیں اسے اس بچن چکر مار دیا اور باہر میں چلا گیا نہیں اور ایک تو ظاہر بھی صحیح ہو باطن بھی ایسا نماز پڑھے کہ اللہ ہمیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی لیے نماز سے پہلے تین چیز کا استعمال ایک ابھی میں سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں میرا اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ نے کیا تو کب کبھی شروع ہو گئے چہرہ جد ہو گئے عامر المومنین دنیا کی کسی بہادر سے تو آپ نہیں ڈرتے لیکن وضو کی بات یہ حال کیوں ہے اب تک ہوتا ہے فرمایا تم کو معلوم نہیں ابھی کس کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں جو مالک ہے مالک ہے مالک الجبار القہار ان کے سامنے ابھی حاضری دے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور بندہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تو اسی لیے ہمارا نماز بہتر سے بہتر ہونے کے لیے یہ تین چیز ضروری ہے سب سے پہلے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میرا اور مولا کے درمیان کوئی حائل نہیں دوسرے چیز ابھی جو میں پڑھوں گا تلاوت کروں گا تصویر تعلیم خوراک تلاوت سارا میں میرے مولا کو سنا رہا ہوں سیدھا اللہ سن رہے تیسرا چیز کہ میں اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہو جاؤں تو اسی وقت سے اللہ میرے دل میں کیا آ رہے ہیں اور جا رہے سب دیکھ رہا ہے اللہ میرے دل کی طرف نظر کر رہا ہے یہ تین چیز کی استحزار کی بات آپ اللہ اکبر کہے تو آپ کا نماز اور کسی کا ہو جائے تو دوست اور بزرگ اور آیا ہے کہ حضرت رن المصری رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے صاحب نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی اور جب اللہ اکبر کہا تو اللہ کی جلال ان پر اتنا تاری ہوا کہ گویا کہ وہ ختم ہی ہو جائے آج ہمارا کوئی فکر نہیں کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں دس چیزیں کوئی عظمت نہیں تو بھائی اور بزرگ اور دوستوں اسی لیے محنت کر کے ہمارا نماز بنائیں اور دوستوں یہ نماز نبی کے طریقہ میں پڑھنا ہے اور نبی کے طریقہ علم کی بغیر نہیں آ سکتا ہے اور بھائی بزرگ اور دوستوں صاحب کے رام بھی تھا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن جب دین آیا اللہ کی طرف سے علم آیا ہے تو سب کے سب ان کے پاس دین کی علم تھا ضرورت دین سب کے پاس تھا سب تو مفتی نہیں تھے لیکن ضرورت دین سب کے پاس تھا ہر ایک پر فرض ہے ضرورت دین کو سیکھنا جتنا دین ضروری ہے اتنا اور میں آپ اللہ کو راضی کرتے جائے تو پھر وہاں بھی اللہ کا ناراض کر دیں گے بھائی بزرگ دوستوں اللہ راضی نہیں کر سکتے آپ اسی لیے جہالت غالب ہے جہالت یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے بھائی دوستوں اسی لیے آپ جاؤ گے عبادت کرنے کو وہاں بھی گڑبڑ ہو جائے گا عبادت بھی ہی گناہ میں اب تو مبتلا کر دے گا اسی لیے وہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا جوائز رحمت اللہ علیہ کا ایک بزرگ تھا پہلے میں لیکن بیچارہ کو علم نہیں تھا تو اس کے لیے ان کی ایک عبادت کرنا ہے اس میں وہ راہد بن گئے بہت بڑے عبادت والا شہرت ہو گئے تو بھائی بزرگ کو دوست وہ عبادت کر رہا ہے ان کی ماں آیا اور <coughs> وہ نقل عبادت میں تھا یا جرائز بیٹا کو بلایا اب ان پر ضروری تعلیم ہوتا تو کہتے کہ تم تمہارا نفل چھوڑ کے ماں کیوں آیا ہے اس کا جواب دو اس کو نمٹاؤ پھر تم تمہارا نماز پورا کر لو انہوں نے کہا یار تم میرے یا اللہ ادھر میرے ماں کا بلانا اور ادھر میرا نماز کیا کرو ٹھیک ہے نماز پورا کرو پھر ماں کی بات دیکھوں گا ماں چلا گیا دوسرا مرتبہ آیا پھر بھی وہی نماز میں ہے تو کوئی اس نے کہا آئے اللہ میرے ماں اور میرے نماز کیا کرو اچھا نماز پورا کر لو تیسرا دن پھر ماں آیا اس کی امی آیا اور کہا جرائے اس نے کہا امی وہ سراہتی میرا نماز اور میرا ماں کیا کرو علم دن تو ہے نہیں ان کے پاس بڑے عابد تھے تو اس نے کہا کہ میرا نماز بھی پورا کر لو پھر ماں کی جواب دوں گا کیا کراتے ماں سنوں گا اتنے میں ہے نا وہ جاتے نہیں گھر میں یہ عبادت کرا میں بند ہے وہ ماں نے دیا اللہ نے تجھے کی چہرہ دکھانے کی بغیر موت نہ دے اللہ نے تجھے مرنے سے پہلے کی چہرہ دکھائے یہ کاغذ چلا گیا اپنے عبادت میں بہت بڑا بزرگ لوگوں کا حضرت ہوا انہوں نے ان کی سب بس پکڑ کی ایک اس کو فتنا میں ڈھالنے کے لیے اس ماں نے کہا اب یہ مصیبت آ گیا مخلص ادھر سے ایک جوان لڑکی خوبصورت بیچ دیا اس کے پیچھے کر دیا وہاں کے اس کی عبادت خانہ میں داخل ہو گئے اس کو بہت دور بلایا لیکن یہ تھے مخلص اللہ کے خوف دل میں تھا اسی لیے گنا سے تو بچ گئے آخر شام کو لڑکی نے دیکھا کہ وہ تو بات نہیں کر رہی اب جب اس لڑکی سے بچہ پیدا ہوئے تو بچہ کے پاس لے گیا اور کیا ہے تو اس لڑکی کو کہا کہ کھاؤ یہ درویش کا کام ہے یہ بزرگ کا آپ یوں کو بھیجا اور یہ لوگ بھی گیا اس کی عبادت کھانا چھوڑ دیا اس کو پٹائی کیا اور بادشاہ کی دربار میں حاضر کیا حاضر جب کیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے اس کو پہلے معلوم نہیں ہوا کہ کیوں یہ لوگ مجھے پیٹ رہا ہے اور کیوں میرا عبادت کھانا چھوڑ دیا آپ کہا کہ یہ کیا ہے کہ بچہ ہے اور وہاں بیٹھ بیٹھ کے بزرگی کرتے ہو بزرگی ظاہر کرتے ہو اور یہ معاملہ تمہارا آپ ان کو سمجھ گئے آپ وہ غصہ کی مار میں تھا مخلص اس بچے کو اپنی انگلی سے کھوجا مارا اور کہا من تیرا باپ کون ہے تو یہ چھوٹے بچہ تین بچے نے بات کی اس نے یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ابھی فلانا رائے میرا باپ فلانا بکری چرانے والے آپ سب کو اور ان کی بزرگی کے تیرا ہو گیا یہ تو بہت بڑے بزرگ ہے بھائی جاؤ تمہارا تمہارا یہ عبادت خانہ میں سے نہیں میرا جیسا کر دو مجھے چھوڑ دو میں وہاں جاتا ہوں تو آیا ہے کہ ان پر یہ مصیبت جو آیا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہے عبادت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن اس کو علم نہیں ہے معلوم نہیں اسی لیے اس گھارے میں پڑے ہیں اس پریشانی میں اسی لیے دوستوں آج ہمارے اندر علم کا بہت کمی ہے بہت گئے اسی لیے علماء سے ہمارا جور ہو اور ہر چیز پوچھ پوچھ کر کے کرے تو الحمد للہ یہ امانت ہے اللہ کی فضل سے وہ تو ہو گئے یعنی ہوتا ہے خروج میں لیکن جو جہاں بھی ہو اپنے علماء سے ہر چیز پوچھ کے کرے تاکہ ہمارے عبادت اللہ بصیرت ہو جائے اس اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اللہ کرے کہ ہمارے دین میں اللہ یاد آ جائے اسی لیے ذکر ہے ذکر جو ہے ہوتی ہے نہیں بس صرف بیٹھ کے تین تصویر ادا ہو گیا نہیں اتنا ہو کہ ہمارا جہاں بھی ہو اللہ یاد ہو گیا دکان میں گیا تو ہمارا یہ دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جن کی دل میں اللہ ہے وہ دکان میں بیٹھ کے دھوکا دے سکتا ہے رشوت لے سکتا ہے سود لے سکتا ہے زمین میں جا کے دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے دوسرے کی زمین نہیں دبائے گا وہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے کیا مجھ کے دن وہ میرے گلے میں لٹکائے گا دوسرا اور بزرگ اور بھائی اسی طرح ہر چیز یعنی میں جب لگے ان کے دل میں اگر اللہ یاد ہو تو کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا گناہ سے رکنے والی چیز وہ اللہ یاد آ جانا اسی لیے قرآن کا تلاوت اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے حضرت امام احمد احمد الرحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے بارہ اللہ کا خواب میں نظر آئے پوچھا کہ ہے اللہ آپ کی قربت کیسے حاصل ہو بظہیل قرآن میں ہے کیسے حاصل ہو تو فرمایا کہ جو چیز میرے ذات سے نکلا یعنی قرآن سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے ہر حال میں سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے تلاوت کرو اس سے میرا خوب حاصل ہو جاتا ہے اللہ کا خوب حاصل ہو جائے گا اسی لیے دوستوں اور بزرگ اور یہ قرآنوں کے لیے تو قرآن گلے کی مانا ہونا چاہیے تو جیسا کہ تعویل ہے قرآن ہر جگہ میں قرآن کا تلاوت بھائی اور بزرگ اور دوستوں تو اس سے اللہ سے تعلق بھی ہو جائے گا اللہ سے جھوٹ پیدا ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں ہمارا اخلاق دنیا میں اسلام جو زندہ ہوا مسلمان کی تلوار کی زور سے نہیں مسلمان کے اخلاق سے مسلمان کے اخلاق سے زندہ ہوا اسی لیے کیسا مسلمان کا اخلاق کہ بھائی اور بزرگ اور دوستوں مسلمان نے اخلاق کا معاملہ دکھایا حضرت امیر المومنین سیدین علی نے ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی زیرہ لوہے کا جو زیرہ تھا لباس لڑائی کا گم ہو گئے ایک روز بازار میں دیکھا یہودی صاحب لے آئے کو بچنے کے لیے تو فرمایا کہ یہ تو میرا ہے یہودی نے کہا نہیں یہ میرا ہے تو دونوں میں بد چل گئے ٹھیک ہے چلو قاضی صاحب کے پاس قاضی کون ہے یہ عامر المومنین ہے اور قاضی انہوں نے تعین کی اور ان کی شاگرد بھی ہے حضرت شرعی رحمت اللہ علیہ اور قاضی ہے اب امیر المومنین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے کہ یہ ہمارا ہے حق ہے ان کا نہیں جب انہوں نے کہا کہ میرا ہے انہوں نے کہا میرا ہے تو چلو قاضی صاحب فیصلہ گا حاضر ہوا تو انہوں نے خاصی صاحب اٹھ کے استقبال کیا لیکن کہا کہ میں تو آپ کو یہاں بیٹھانا تھا لیکن ابھی فیصلہ کرنا میں تو درمیان میں بیٹھنا بیٹھے درمیان میں پھر کہا فرمائیے تو فرمایا کہ یہ میرا ذرا ہے دو دن سے مجھے مل نہیں رہا ہے ابھی وہ اس آدمی کے پاس ملا ہے یہ میرا ہے تو ان کو کیا ہے بولے نا یہ میرا ہے تو فرمایا امیر المومنین آپ گواہ لاؤ تو فرمایا کہ میرا غلام عمر اور میرا یعنی جدا حضرت یعنی حسین تو فرمایا صاحب حسن یہ شاہد ہے تو جب یہ بات کہا تو اس نے کیا اخلاق نہیں کیا شرائی نے فیصلہ کر رہا ہے ایک گاوا تو ٹھیک ہے دوسرا نہیں چلے گا اور ایک گاوا لانا پڑے گا کیا شفا میں حالی جنت یہ حسن کی شاید تو قبول نہیں کرتے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے امیر المومنین سب بات ٹھیک ہے ابھی نے تو ہم کو سکھایا شہادت الولد للوالد بچے کی شہادت والد کے لیے قبول نہیں ہے حضرت امیر المومنین المومن علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی امیر المومنین کے پاس دو شاہد نہیں ہے لہٰذا یہ تمہارا ہی ہے آپ وہ کہتے ہیں اجمن لحاظ بھی جی ہو گئی عجیب دین ہے عجیب اسلام ہے کہ وہ امیر المومنین ہے وہی قاضی بناتے ہیں اور وہی پھر ان کے پاس عدالت لے کر آتے ہیں اور وہ قاضی ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بھی مانگ لیتے ہیں اے امیر المومن یہ ذرا اب کا ہی ہے لے لو حضرت ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ وہی مسلمان ہو گئے یہودی ہندو نہیں یہودی سخت مسلمان ہو گئے حضرت عامر المومنین نے فرمایا جا اب جب تم مسلمان ہو گیا یہ تم دکھا دیا ہے دوستو آج اسی لیے ہم جو اللہ کی رستہ میں نکلتے ہیں تو کیوں یہ اخلاق سیکھیں دنیا میں اسلام مسلمان کے اخلاق سے زندہ ہوا کیا کیا اخلاق ایسا اخلاق دنیا والا نہیں دیکھا سکتا اسی طرح دوستو اخلاص مسلمان کا کیا اخلاص تھا اللہ کے لیے کام کرنا دوستو اخلاص کا مثال کہ اتنا خیر کا کام کرتا لیکن کبھی کسی کا خبر نہیں ہوتا ہاں۔ آپ کے زمانہ میں ایمان کی کمزوری کوئی کار خیر کرے تو پورا علاقہ کا خبر ہو جائے اور رمضان معائنہ آ رہے ہیں کہ پرانا تاجر صاحب نے اس دن زکات ادا کریں گے آپ سو سو فقیرے مسکن وہاں حاضر ہوتے ہیں پیر کے نیچے دو ایک ختم ہو جاتے ہیں کیا زکات لینے کو گیا اور اتنا ہجم ہو گیا کہ مر گئے ایسے ہی ہوا ہمارا ادھر مر گئے ضرور زکات دینے والوں کو پولیس پکڑ کے لے گئے جی۔ کیونکہ اس نے سات پھڑ کے لے آیا ہے کپڑا یعنی اور اس کو تقسیم کر رہے اور فقیر اتنا ہجم ہوئے تو پیر کے نیچے گر کے دوم مر گئے تو بھائی یہ یہ ترتیب حضرت امام زین اللہ رحمت اللہ علیہ سب گھر والوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں لیکن کسی کا خبر نہیں ہے اللہ جمتے ہیں اور وہ جمتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا سر گھر والوں کی بڑیا میں آپ کھانا نہیں آ رہے بڑیا بھی نہیں مل رہے کھانا نہیں مل رہے تو سمجھ گئے کہ یہ تو امام زین اللہ دین کا کام تھا بھائی بزرگوں اور دوستوں اخلاص نہ ہو تو جتنا بھی آپ پرانے ہو اور نئے ہوں کوئی اللہ کی دربار میں قیمت نہیں سب سے پہلا قیامت کے دن اللہ جو فیصلہ کرے گا اور جہنم میں ڈھالے گا وہ دین کی لائن سے نمبر اول ہے وہ شہید ہے اللہ کے دربار میں سب سے بہترین افضل موت ہے اب تو شہادا جو شہید ہو کر مر جائیں شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کا سارے گنا معاف اور جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی خون آلودہ حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس شہید کو بلائیں گے اللہ تو نے کیا کیا تو کہے گا کہ ہاں اللہ طاقت کیا خرچ کیا شہید ہو کر آئے نہیں تم نے جھوٹ بولا لوگ تم کو بہادر کہے جاؤ اس کو جاننا جاننا محفوظ کیا جائے گا پھر بلایا جائے گا ساری کو قرآن پڑھنے والا جس سے اللہ کے ساتھ تعلق تو کہا جائے اللہ نے کہیں گے کہ نہیں نہیں تو تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جاؤ جہان نام پیکھو سیکھو بھائی اور بزرگ دوستوں تیسرا مالدار بہت مال خرچ کیا کار خیر نہیں چھوڑا مدرسہ بنایا مسجد بنایا تم کو دیا اور یہ وہ بہت کچھ کیا تو اللہ کہیں گے نہیں لوگ تم کو جواب کا ہے بہت بڑا داتا ہے تو دان کرنے والے ہیں تو بہت لوگوں کو یعنی احسان کرنے والا ہے تو وہ لوگوں نے کہہ دیا جاؤ جہان میں جب یہ حدیث بیان کرتا سیدنا دن آب ہو رضی اللہ اپنے گھٹنوں کی پر گر جاتے دھرتی مارے گر جاتے دوستوں اخلاص ایسا ایسا باریک چیزیں ہیں دنیا کی کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے مفتی صاحب ہو عامر صاحب ہو کہہ ہے کہ اس کا اخلاص ہے اس کا نہیں ہے لیکن دوستوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلص ہے اور یہ مخلص نہیں ہے اس کا فتو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا کیا کے دن اللہ جس کو کہے کہ تمہارا اخلاص ہے وہ جنت میں جائے گا جس کا اخلاص نہیں ہے سیدھا جہنم اللہ ہم سب کو اخلاص کا دولت مسئلہ اسی لیے دوستو دعا بھی کرنا دعوت بھی دینا اور اللہ بار بار اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح نیت نہیں بتایا نیت شیطان اس کا خراب کر دیتا ہے یہ پہلے اچھا بہتر نیت سے ہی شروع کرتا ہے اچھا نیت سے شروع کرتا ہے لیکن درمیان میں آ کے اس کا خراب کر دیتا ہے چلے میں چلو کہتے کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین چلے میں چلو ہاں ٹھیک ہے آگے بھائی کہاں تشکیل ہو جائے کہا کہ انگلینڈ ہو ہاں تو ٹھیک ہے <laughs> بولے بھائی چلو وہ کیا کہتے ہیں افریقہ میں مالی میں چلے جاؤ کہتے ہمارا ساتھی وہ نئے کمزور ہے آپ کیوں کہہ رہے ہو اللہ دیکھ ہے کہتے کہ بھائی پشوار میں کر دو بولے کیوں بولیے آپ بہت بڑا گوشت کھلاتا ہے روٹی کھلاتا ہے بولے میوات میں کر دو بولے کیوں بولے انہوں نے کھیر کھلاتا ہے یہ اللہ صاحب دیکھتا ہے اسی لیے دوستوں دوست اور بزرگ اس کے لیے بہت بڑا محنت اصل میں یہ رس ہے خلاصہ ہے دین کا اخلاص اسی لیے سارا کام ہمارا اللہ کے لیے ہو اور بھائی اور بزرگ اور دوستوں اسی طرح اللہ نے ہم کو اس سرکار کی امت بنایا ہے اللہ جل امن نے ہمیں سرکار دو عالم تو پاک صلی السلام خاتم الانبیاء کا کیا بنایا ہے امتی بنایا ہے ہمارا نبی آخری نبی ہے ان کی بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور ہمارے نبی کو اللہ نے عالمی بنایا ہے پہلے جتنا نبی اور رسول آیا ہے ان کو اللہ جل شاہ نے ایک زمانہ معین کر کے دیا اور ایک جگہ محدود کر کے دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم دیا کیا تک زمانہ دیا علی اللہ عمرا کتاب السلام کا علی فخر جن ظلم اللہ نے فرمایا آپ کو یہ قرآن دیا تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرا سے ظلمت سے گمراہی سے ہدایت کی روشنی میں لو اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا موسا بھی آیا تین میں نے دلیل کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ ان کی قوم کو اندھیرے سے اجالا میں لائے ہدایت کی روشنی میں لائے پاک علیہ السلام کا ذمہ داری پورے دنیا ہر ان کی انسان اور زمانہ قیامت تک لیکن ترتیب واضح ہے پہلے امتوں کا اللہ جل شاہ پہلے نبیوں کا حایت بہت زیادہ دے دیا حضرت موسا علیہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہزار سال دیا اور حضرت نو علیہ السلام کو چودہ سو سال دعوت سے پہلے بھی ان کو ملا بعد میں بھی ملا طوفان کی بعد رہے چودہ سو سال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچہتر دو سو سال حضرت موسا علیہ السلام ایک سو بیس سال داؤد علیہ السلام سو سال اور رسول پاس علیہ السلام کا عمر کتنا ترسٹھ نبی علیہ چالیس گیا چالیس ابھی کتنا تیئس سال پوری دنیا کا ذمہ داری بھائی اور بزرگ اور دوستوں ایک ہی ہو سکتا ہے علیہ السلام کا ذمہ داری بھی مل حایت بھی ملتا تو بھی نہیں ہو پورا ہو سکتا اسی لیے اللہ جل شاہ والوں نے جس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اپنا نبوت کے لیے چنا ہے اسی دن سے اس امت کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چھوڑ لیا اسی لیے تیئیس سال میں جیسے کہ اللہ کے رسول نے امت بنائی ہے کہ امت کو اللہ کے حکم ماننے والا بنایا ہے اسی لیے اس امت کو اللہ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اس امت کو اپنا نئی نیابت بھی سکھایا ہے اسی لیے سارے صحابہ کرام جو بھی کلمہ پڑتا وہ نبی کی نیابت کے کام میں لگ جاتے اسی لیے سارے صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اپنا کام سمجھا اسی لیے دوستو جتنا نصرت و مدد اللہ نے نبیوں کو کیا ان امتوں کو کیا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو مسخر کر دیا اللہ نے حضرت تمین داری کے لیے بھی آپ کو مسخر کر دیا بھائی بزرگ دوستوں اللہ نے موسا علیہ السلام کے لیے باہر احمر مسخر کر دیا درمیان میں راستہ ہوا نکل گئے اللہ نے حضرت اعلی حضربی کے لیے باہر عرب کو مسخر کر دیا پینتیس میل سمندر کے اوپر سے اپنے جانور گھوڑے گاجا اونٹ پر سوار ہو کر گزر گئے اور اس طرف جا کے پہنچے بحرین میں تو راوی کہا کہ میرے دل میں آیا کہ دیکھو میرے گھوڑے کے ٹانپ میں پانی لگا یا نہیں فرمایا پر ہمارے گھوڑے کی پیر کے نیچے ایک کا طرف پانی بھی نہیں پہنچے اللہ بہر پر نہیں سمندر اور خشکی دونوں ہمارے لیے برابر بن گئے تین سو کے اوپر جماعت کر لائے حضرمی ادھر پہنچے اور ان کو دعوت دے کر پھر واپس چلا گیا بھائی بزرگ اور دوستوں اللہ جل و امن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کی امت کے لیے آسمان سے کھانا اتاری اس میں مچھلی بھی تھا بھائی بزرگوں اور دوستوں حضرت ابو ابوبید رضی اللہ اللہ کی راستہ میں ٹھکرے کھا رہے ہیں کھانا سب ختم پھر فرمایا کہ ہم نے درخت کے پتے کھانا شروع کر دیا پھر ہمارا یعنی حالت بہت خراب ہو گیا تو اللہ جل امن امنا نے سمندر سے مچھلی نکالی ہے مچھلی اور اتنا بڑا مچھلی کہ اتنے بڑے زمانے ہم نے ایک مہینہ تقریباً کھایا پھر ساتھ میں لے کر مدینہ تک پہنچے کہ اونچا سے اونچا لمبے آدمی اونچا اٹھنی پر بیٹھے اور وہ مچھلی کی یعنی ہڈی کی نیچے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سے گزرا تو پھر اس کی سر پہ نہیں لگا اب سمجھے کتنا بڑے مچھلی اللہ نے کہا کہ ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پرندہ اور پرندہ کو مسخر کر دیا حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اللہ نے وہ مسخر کر دیا وہ چلا گیا چلتے چلتے افریقہ کی جنگل میں پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے جب شام ہوا بستی میں ٹھہرنا نہیں دیا وہ جنگل میں داخل ہو گئے آپ اس میں ہوا جب چلانا شروع کیا تو ساتھی نے کہا امیر صاحب وہ تو کھا لے گا سارا ہار کے کھا لے گا تو انہوں نے اچھا کاغذ میں یا پتھر میں لکھا اے جنگل والے سن لو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہو تم تین دن میں یہ جگہ خالی کرو اس جنگل اور نہ تم کو ہم قتل کر دیں گے ہم یہاں اقامت کریں گے بھائی بزرگ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا صبح میں کہ جنگل سے شیر بچہ لے کر بھاگ رہے ہیں سانپ بچھو سانپ اپنا اپنا بچہ سمیت جنگل ایک رات میں ہمارے لیے خالی کر دیا آج وہ جنگل نہیں ہے میں ہے اس جگہ کا نام ہے یہ بڑے شہر ہے کئی روحان کئی روحان ہے آج یہ شہر ہے آج تک وہ صاحب اور بچھو نہیں ہے بھائی اور بزرگ اور دوستوں سلیمان علیہ السلام کی آج بھی اللہ نے ہوا کو مستخر کر دیا سیدینا عمر رضی اللہ کے لیے بھی ہوا کو مستخر کر دیا وہ مدینہ کی ممبر میں ہے ان کی ساتھ آلائے اعلی جدیدہ بھی نہیں تھا ادھر سے وہ دیکھ بھی رہے وہ کہہ رہے گئے یا ساری الجبل موبائل نہیں تھا دوستوں موبائل نہیں انٹرنیٹ نہیں ادھر سے فرما رہے یا ساری الجبل ادھر ساریا ہیران سے سن رہا ہے امیر المومنین نے فرما رہے کہ ساریا تم پہاڑ کی طرف پیٹ دو پہاڑ کی طرف بھائی بزرگ اور دوستوں ایسا کوئی نصرت اور مدد نہیں ہے جو پچھلے نبیوں کو ملا اور اس امت کو نہیں ملا جب تک اس امت نے اس کام کو خام بنا کے کر رہے تھے تو اللہ نے نسرت رہا تھا کیسا تھا دو روایت میں آپ آخری بات کہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عقبہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ نے ان کو نصرت پھر ختم الجزائر ختم مغرب میں پہنچے پہنچ کے پہنچتے اس نے سمندر اٹلانٹک آ گئے ان کی گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے چلتے پانی تک پہنچے پانی میں جب داخل ہو گیا تو چھوڑ دیا آگے نہیں جا سکتے آروگی گھوڑا اٹک گیا وہ خراب ہوا پھر افسوس کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آئے آئے اللہ اللہ علم علم تو اگر مجھے ہوتا اس سمندر کی اس طرف بھی انسان ہے تو میرا گرا تو نہیں چل رہے میں تیرتا ہوا جا کے ان کو آپ کی کلمہ پہنچا دیتا سمندر کی اس طرف جا کے میں نے پہنچا دیتا ان کو معلوم نہیں کہ اس طرف بھی انسان ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں وہاں جا کے تیرے کلمہ کو پہنچا دیتا دوسرے حصہ حضرت خالد الولید رضی اللہ تعالیٰ جس دن انتقال ہوا اس روایت میں ہے کہ وہ مدینہ میں انتقال ہوا تو مشہور تو ہے شام میں لیکن یہ بھی ہے کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ نے مکرمہ میں گیا تھا حضرت عمران واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے استقبال کیا مدینہ کی باہر اور خبر دیا گیا کہ حضرت خالد کا انتقال ہوا اسی دن انتقال ہوا جس دن وہ مدینہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ نے بھاگ کے آیا ان کا ماما جات بھائی تھا پریشان ہوئے آیا گھر میں گیا تو دیکھا کہ وہ لاش پڑا ہوا تو انہوں نے فرمایا رحیم اللہ ابا سلیمان ابو سلیمان پر اللہ کا رحم ہو جس دن سے وہ مسلمان ہوا یعنی میں نے نہیں دیکھا اس کی دل میں مگر ایک ہی چیز ان کا ہام اور گام اور فکر تھا کہ کئی بدت انہیں خلی مت اللہ لیا کہ اسے اللہ کا کلمہ پلنگ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھا ایک ہی چیز تھا کہ اللہ کا کلمہ پلنگ اور کچھ نہیں چیز تھا ان کی بیٹی نے گھر اندر سے چار ہزار لے لو یہ چھ سو درہم ہمارے گھر میں اور کچھ نہیں ہے یہ چھ سو درہم میرے والد نے چھوڑا میرے پاس کہی کہ بیٹی سن میرا گھوڑا بھی میں نے بھیج دیا کچھ میرے پاس نہیں ہے اگر امیر المومنین نے حکم کرے اللہ کے راستہ میں جانے کے لیے تو میرے پاس تو گھوڑا نہیں ہے یہ چھ سو تیرے پاس امانت ہے لے لوں گا اور گھوڑا خرید کر کے پھر اللہ کے راستہ میں چلے جاؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے کسرا اور کیسر کا سارے خزانہ فتح کیا اور عطا فرمایا جن کے قدم کے نیچے پڑے سارے ایران والوں کے اور یعنی روم والوں کے خزانے آج دنیا سے رخصت ہوئے ان کے گھر میں ایک درہم بھی ان کی نہیں تھا اور یہ چھ سو بھی اللہ کی رستہ کی نیت سے اور کچھ جمع نہیں کر کے دیا بھائی دوستوں آج ہم حساب لگائے کہ ہمارا کتنا مال اللہ نے دیا اور کتنا اللہ نے سیاحت دیا ہم نے وہ کہاں خرچ کرے ان کا کیا ہم اور بنتا اور ہمارا کیا اسی لیے جو ہو گیا اس پر ہم استفار کریں ہاں۔ جیسا کہ حاضی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سارے اجتماعی طور سے ہم استفار کریں ہمارا جانا اور مال جہاں لگانا تھا وہاں نہیں لگایا اور جہاں لگانا نہیں تھا وہاں ہم نے لگا دیا اسی لیے ہم استفار کریں توبہ کرے اور آئندہ کے لیے ارادے کرے نیتیں کرے کہ جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کام کو اپنا کام بنا کے کیا ہم نے بھی اس کام کو اپنا کام بنا کے کریں گے سب تیار ہے نا بھائی اسی لیے تو بھائی جو ترتیب ہے جن بھائیوں کا اب تک سال نہیں ہوا ہم تو سال کی نیت کر کے اب تو سارے پرانے ہیں اور اسی لیے پرانا میں اپنا اللہ اضافہ کرے اور سارے سکھوتا تھا فرمائے اسی لیے بھائی دوسرے سال سال کے لیے کون کون تیار ہیں